جائے گا اس صورت میں آپ اللہ کی توحید کے دلائل پڑھتے ہوئے اور ان کے شرک کے طریقے دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھو گے نماز بھی اپنے انداز سے وہ پڑھتے ہیں اور حج بھی اپنے انداز سے وہ کرتے ہیں وہ تو پیچھے ہم پڑھ آئے یہاں آپ یہ بھی پڑھو گے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ میں نے استعمال کیا خیرات کہہ لیجئے تو اگر وہ اللہ کے لیے اور بالکل اللہ ہی کے لیے خیرات بھی دیتے تھے مگر کیا کرتے تھے کچھ اللہ کے لیے نکالتے تھے کچھ غیر اللہ کے لیے نکالتے تھے ہر کام میں انہوں نے اسی طرح شرک کر رکھا تھا اور جس طرح آج خیرات کا انداز ہے جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے کلمہ پڑھنے والا ہے یقینی طور پر وہ زکوٰۃ صرف غریب یتیم اور مسکین ہی کو دیتا ہے تلاش کر کے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے غریب یتیم مسکین کو دیتے تھے بالکل سری روایتیں موجود ہیں لیکن جو وہ شرک کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر جو نکالتے تھے اور باقاعدہ طور پر اس کے حصے کرتے تھے حاض الشورا کا یہ ہمارے شریکوں کے حضال اللہ یہ اللہ کے لیے جو ان کے شرکا کے لیے تھا وہ کس کو دیتے تھے مذہب کے نام کے جو گرو گنٹال جو کھڑ پینچ بن گئے تھے ان کو دیتے تھے ان کے شرک کا طریقہ معلوم ہوا ان کے شرک کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کی ذات کے منکر تھے اس صورت میں آپ پڑھیں گے ذات کے منکر نہیں پروردگار کو مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ جتنے ہم نے معبودان باطلا بنائے ہیں وہ لات ہیں عزا ہیں حبل ہیں وہ سب کے سب بڑے بڑے کاموں میں کام آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں کام آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام بناتے ہیں جہاں تک بات ہے بڑے بڑے امور ہائے مہمہ بڑے بڑے کام کرنا وہ ان کے بس میں نہیں چنانچہ آپ اس صورت میں وہ منظر دیکھیں گے کہ ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو ملا کہہ رہا ہے کہ اب چھوٹے موٹے خداؤں سے کام چلنے والا نہیں اب بڑے خدا کو پکارو اور وہ پکارتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں لائن انجئی تنا اگر یہاں سے نجات مل گئی تو ہم پکے تیرے شکر گزار بنیں گے تجھ ہی کو یاد کیا کریں گے کسی کو تیری توحید بھی شریک نہیں کریں گے لیکن جب کنارے پر پہنچتے ہیں تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں انہی سب کو دیکھ کر کے ایک زبردست عالم ہے ابو اسحاق فرائنی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ توحید کے جتنے دلائل ہیں وہ سب اس صورت کے اندر بیان کر دیے گئے ایک یہ صورت اور دوسری سور یونس اور تیسری سور زمر اپنی ہی شان کی ہے ان میں جو کھول کھول کر کے توحید سمجھائی گئی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے وہ منکر خدا نہیں تھے وہ بزرگ ہستیوں کی بزرگی کا انکار کرنے والے بھی نہیں تھے ان کی توحید کا کیا طریقہ تھا بس یہی چھوٹی موٹی باتوں میں شرک کرتے تھے ورنہ اپنے انداز سے نماز بھی روزہ بھی زکات بھی حج بھی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کیا فرق تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمعزت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرہ یہ ہے ان کا شرک جب صرف اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو وہ چڑھتے ہیں عجیب بات ہے ہمارے خداؤں کا کوئی حصہ نہیں رہا صرف خدا کی توحید صرف خدا کی توحید کچھ بزرگوں کی کرامتے شرانتے سناؤ اللہ نے یہ سارے کام کیے مگر بزرگوں نے کیا کیا کام کیے کس کو بیٹے دیے کس کو مصیبتوں سے نجات دی کس کو پریشانیوں سے بچایا یہ بھی تو ساتھ میں بیان کرو وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ اور جب ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا تھا خدا کے ساتھ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا اچانک وہ خوش ہوتا تھا ہاں، اب ہوئی نا تقریر اب پتا چلا کیسی تقریر ہے خوش ہو جاتے تھے یہ سور زمر میں بالکل یہی انداز اس صورت کا بھی ہے تفصا فی المجالس مجلس میں خوشادگی پیدا کرو نئے لوگ پڑھنے کے لیے آئے صفاہی کم ہو اور لے آؤ تکیے دے دو ادھر قرآن پاک رکھنے کے لیے کوئی تکیا دے دو ہاں۔ ایک تو یہ توحید بیان ہوئی اور تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور زبردست دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے اور آخرت کو ثابت کیا گیا کیونکہ اس کے منکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کے جو اعتراضات تھے اس کے جوابات دیے کہ آپ پڑھ بھی چکے اور آخرت کو از عقل مانتے تھے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ تمہاری عقل کھوٹی ہے یہ بعید از عقل ہے کہ تم آخرت کو نہ مانو قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا یہ سب بیان اس صورت میں ہے لیکن جس طرح میں نے کہہ دیا اس طرح تھوڑا اللہ کا کلام ہے کچھ دلائل دیتے ہیں پھر آخرت سے ڈراتے ہیں پھر دلائل دیتے ہیں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبردست وہ توحید والی تقریر انشاءاللہ آج ہی آپ سنیں گے پھر اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں نہ ان شرک کتنا بڑا جرم ہے یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا تھوڑا شرک کر لیا کتنا بڑا جرم ہے ان اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ کر کے کہتا ہوں اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا لَحَبِتَ عَمَلُهُمْ ان سب کے عمل برباد ہو جاتے ہیں پھر بیان فرمائیں گے وما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی کی نہیں پتھروں کو اللہ کے برابر کیا یہ کتنی بڑی ناانصافی کتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے بعد پھر ان کے شرک کے یہ طریقے یہ تفصیلی بیان ہے سور انعام کا پڑھتے جائیے دیکھیے کیا کیا بیانات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن علی اللہ کذبا جو اللہ کے اوپر بہتان لگائے کذبن جھوٹا اور جھوٹا بہتان یہ کہ یہ بھی شریک یہ بھی شریک یہ بھی شریک یہ بھی کام بناتے ہیں یہ بھی حاجت روا یہ بھی مشکل کشا اور کذب بھی آیا ہی یا وہ اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے جمہور مفسرین کی یہی تفسیر ہے اس طرح یہ دونوں ایک ہی طبقے بنتے ہیں وہی الزام بھی لگا رہے ہیں اور وہی اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کر رہے ہیں کچھ حضرات نے یہ تفسیر کی کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگائے اور ظاہر ہے کہ آپ نے بہتان نہیں لگایا یہ اللہ کا کلام ہے اب تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں انہو لا يفلح الظالمون بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور یہ ظالم کب کامیاب اور کب ناکام نہیں ہوتے ہیں اس دنیا کی بات نہیں یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہے وہ کامیاب اور جس کے پاس مال و دولت کی کچھ کمی ہے وہ ناکام وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے ثم نقول للذین اشرکو پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا این شرکاؤکم کہاں گئے تمہارے لات حضاء اور حبل کہاں ہیں تمہارے شریک الذین کنتم تزعمون تم جن کو تم شریک مانتے تھے سب کے سب ہبا ام منصورا سب غائب ہو گئے کوئی نظر نہیں آتا قرآن کریم کا تو عنہم سب ان سے گم ہو گئے لیکن مشرق سے بڑا کائنات میں کوئی بے شرم بھی نہیں جب کہا کہاں ہے تمہارے شریک برسر میدان انکار کر دیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں کس نے کہا ہم نے شرک کیا ثم لم تکن فتنتهم پھر نہیں رہے گی ان کی آزمائش لیکن یہاں آزمائش سے مراد فریب ان کے معذرت ان کا دھوکہ ان کا کوئی عذر بہانہ نہیں رہے گا الا ان قالو مگر یہ کہ وہ یوں کہیں گے رب واللہ ربنا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ما کننا مشرکین ہم نہیں تھے شرک کرنے والے یہ پتہ نہیں فرشتوں نے کہاں لکھ دیا ہم نے کب شرک کیا ہم تو تیری توحید کو مانتے ہیں صرف تجھے مانتے ہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین اسی کو میں کہتا ہوں کائنات میں مشرق سے بڑا کوئی بے شرم گری اتنا شرک کرنے والا بتیس کروڑ کا پجاری بھی کہہ دے گا خدایا کہاں کیا ہم نے شرک انظر کیف کئی فکر ابو انظر دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی فقض ابو کیسے وہ جھوٹ بول گئے اللہ انفسہم اپنی ذات پر کیوں عنہم اور گم ہو گئے ان سے ماتانو یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے وہ گم ہو گئے مطلب وہ ہستیاں گم ہو گئے جن کو کہتے تھے مشکل میں کام آئیں گے قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار کر دیں گے یہ تو لڑ پڑیں گے اللہ سے ایسا ایسا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ وہ گھڑتے تھے جو اپنے معبودان نے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی تھیں ایک آدمی بڑا گنگار تھا ساری زندگی شرک کیا کرتا تھا قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر فلانی بزرگ ہستی کہے گی کہ ہاں شرک کرتا تھا مگر میرا لاڈلا بندہ چلو اس کو لے چلو جنت میں یہ جھوٹی کہانیاں سب ہوا منصورہ سب گم ہو گئی ان سے امین يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ یہ تو قرآن کا وہ انداز ہے جو ہلا دیتا ہے انسان کو ان پر کیوں نہیں اثر ہوتا کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ عربی نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں میستم و جو کان لگاتے ہیں آپ کی جانب مگر اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کیوں عربی نہیں ہے عربی ہے قرآن کی زبان سے واقف ہیں لیکن اس نیت سے سنتے نہیں اس نیت سے سنتے ہیں کہ کوئی بات مل جائے تو اس کی مذاق اڑائیں کوئی بات مل جائے تو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کریں پھر قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وجہ اللہ قُلُوبِهِمْ بن اکنہ اور ڈال دیے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنتن پردہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں نہیں سمجھ سکے ہیں سمجھ سکتے ہیں چونکہ دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کس کے پردے زد کے پردے اور باپ دادا کی اندھی تکلیف کہ نہیں ہم نے اسی طریقے پر چلنا جس نے ہم نے اپنے باپ کو پایا تھا حالانکہ اگر تھوڑے پیچھے چلے جاتے تو سیدنا ابراہیم ان کے اجداد میں تھے وفی آزا وقرا اور ان کے کانوں کے اندر وقر ہے وقر کا آسان ترجمہ کرتے ہیں ڈھاٹ ہے لیکن لفظی معنی اس کا ڈھاٹ نہیں لفظی معنی گرانی ایک ہوتا ہے آدمی بالکل بہرا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ بہرا نہیں ہوا مگر اونچا سنائی دیتا ہے اونچا سنائی دیتا ہے آپ تلاوت فرماتے ہیں ان کو گویا کہ آواز ہی نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے مگر قبولیت والا سنتے نہیں دل میں بات سمجھتے ہیں مگر قبولیت والا سمجھتے نہیں پردے پڑے ہوئے ہیں نفرت ضد آج بھی یہی حال ہے دنیا کا کیا دنیا قرآن میں نہیں سمجھ رہی ہے وہیں رو اللہ یا تن لا یقینی اور اگر وہیں ی رو اور اگر دیکھ لیں وہ کل آیت ہر کوئی نشانی لا یقمین بہا نہیں وہ اس پر ایمان لائیں گے حتی جاؤ کا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں کہتے ہیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن سنتے ہیں اور قرآن کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں اور جب اس میں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انہذا یہ قرآن نہیں ہے اللہ الاولین مگر پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں اسطورہ کی جمع وہ کہانیاں جو رات گزارنے کے لیے سنائی جاتی تھیں یہ تو پرانے جیسے ہمارے لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں ویسے کس سے کہانیاں ہیں اور یہ عام لوگ نہیں تھے یہ ان کے بڑے لوگ تھے جو اس پر تبصرہ کرتے تھے وہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے بڑے لوگ تھے وہ یوں تبصرہ کرتے تھے تو کرنا کیا چاہتے تھے وہ نان ہو وین او نان ہو وم یعن ہُونا اور وہ رکتے ہیں عنہ ہو اس قرآن سے دور رہتے ہیں اس قرآن سے اس قرآن سے خود رکتے ہیں اور اس طرح کے تبصرے کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں غلط ہو گیا اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے یہ تبصرہ کر کے دوسروں کو روکنا چاہتے ہیں وہ عَنْهُ اور وہ دور رہتے ہیں اس سے نہیں ینہا دوسرے کو روکنا اور نہ ینہا دور ہونا وہ اس قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں یوں تبصرے کر کے وہ اونان ہو اور وہ اس سے خود دور رہتے ہیں وہ اللہ فسم مگر نتیجہ یوں لکھوں اور وہ نہیں ہلاک کرتے ہیں اللہ انفسا ہوں مگر اپنے آپ کو وہ یش عرون اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں جب اس طرح کی بات آتی ہے قرآن کریم فوراً قیامت کا منظر پیش کرتا ہے نہیں مانتے ہو کب تک نہیں مانو گے ولو لارا عید وقف و النار نار وتارا اور اگر آپ دیکھ لیتے اس منظر کو از وقیف و عالم جب وہ کھڑے کیے جائیں گے النار آگ کے سامنے جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے فقالو تو وہ کہیں گے یا تانا ہائے افسوس نوردو ہم واپس لوٹائے جاتے ولا نکذب بآیاتنا واپس جاتے دنیا میں اور ہم نہ جھٹلاتے بھی آیات ربنا اپنے رب کی آیتوں کو ونکون من المؤمنین کاش کہ ہم کو یہ موقع ملتا کہ ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے کاش کہ یہ موقع ملتا واپس جاتے آیتوں کا انکار نہ کرتے اور پکے مومن ہو جاتے فرمایا اگر واپس کر بھی دیے گئے تو ایسا نہیں کریں گے یہ تمنا کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانو یخفون من قبل وہ جس کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے جن سے معلوم تھا ان کو کہ یہ سچا قرآن ہے لیکن چھپاتے تھے اب اس کا نتیجہ سامنے آ گیا جو چیزیں آج تک ان سے چھپی ہوئی تھیں وہ ان کے سامنے آ گئیں جہنم کو دیکھ لیا گھبرا گئے ولو ردو لعادو اور اگر وہ واپس کیے جائیں گے ضرور بھی ضرور وہ لوٹیں گے نما اس چیز کی جانب نہو عنہو جس سے ان کو منع کیا جا رہا تھا پھر وہی شرک کریں گے پھر وہی کفر کریں گے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور وہ ضرور بھی ضرور جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْ یا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ مکہ المکرمہ میں جو براہ راست قرآن کے مخاطب تھے مختلف قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ آخرت ہے مگر چونکہ ہم بڑے لوگ ہیں یہاں دنیا میں پروردگار نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو وہاں بھی ہم ہی مزے ماریں گے اور جو یہاں پریشان حال ہیں وہ وہاں بھی پریشان رہیں گے کچھ آج کے روشن خیالوں کی طرح اونچے خیال کے لوگ تھے وہ مادہ پرست قسم کے تھے مست ایسے دنیا کوش کہ عالم دیگر نیز مزے مارو کب دوبارہ دنیا میں کب دوبارہ آئیں گے کہاں دوبارہ زندہ ہوں گے وہ سرے سے انکار کرتے تھے وہ کالو انہیں کی طرف اشارہ ایسے تو پوری صورت یہ اکٹھی نازل ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھی صورت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ہزاروں فرشتوں کے پروں میں یہ صورت نازل ہوئی وہ بڑی تعداد میں جھنڈ بنا کر آئے پرے کے پرے اس میں یہ سورت نازل ہوئی لیکن سورت کے بیچ بیچ میں جو کچھ ان کے ذہنوں میں تھا ان تمام کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا جا رہا ہے وہ انہیا اور وہ کہتے نہیں ہے یہ زندگی اللہ حیات دنیا مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی وما نحن بمبعوثین اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے اس کا جواب تھا کہ ہاں تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے مگر یہ کہنے کے بجائے ارشاد فرمایا کاش کے اس منظر کو دیکھو جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت تمہیں پتا لگے گا دوبارہ زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے وَلَوْ تَرَا کاش کے آپ دیکھتے اس منظر کو اِذْ رہا رب رَبِّهِمْ جبکہ جب کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے اعلیٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے آج کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے میں پیش بھائی یہ دنیا زندگی ہے مزے مارو جتنے مارنے ہیں شہزہ بل حق پھر پروردگار فرمائے گا تم تو کہتے تھے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ بات پیش آئی ہے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم دوبارہ زندہ بھی ہوئے اور ہمارے سامنے پیش بھی ہوئے علیہ شہزہ بالحق قالوا بلا وربنا وہ کہیں گے ہاں ہاں اور ہمارے رب کی قسم بالکل برحق ہے قال فضو العذاب کہاں سمجھ لیا نا کہ برحق ہے ہوئے دوبارہ زندہ کہ نہیں ہوئے پیش ہوئے میری عدالت میں جی ہاں پیش ہوئے قال فضوق العذاب فرمایا تو پھر عذاب بما کن تم تک فرون تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے قد خسر اللہ اذا جاءتهم الساعه جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کا وہ اپنی موت کو بھول گئے بریں گے نہیں جب مریں گے تو کیا مالک الملک کے سامنے نہیں پیش ہوں گے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا اللہ نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو الذين ان لوگوں نے كذبوا بلقاء الله اللہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا کہ ہم نے اس سے نہیں ملنا دوبارہ زندہ نہیں ہونا حتى اذا جاءتهم الساعه یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس قیامت بغتتن اچانک ہی اسی کو میں نے کہا تھا موت جس پر موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت آ گئی دنیا سے چلا گیا اب یہ کوئی نیکی اور بدی نہیں کر سکتا اب تو برزخ کے چار دن گزار کے پھر سیدھی آ گئی قیامت یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آ جائے گی آلو یا حسرتنا وہ کہیں گے ہائے افسوس ہائے ہماری بدقسمتی ہائے ہمارا افسوس علامہ فر وطنا اس بات پر جو ہم نے زیادتی کی فی اس میں اس قیامت کی سوچ کے بارے میں یا دنیا میں جو ہم نے زیادتی کی فرت آئی زیادتی کرنا اور افرات آئی کمی کرنا اسی کو آپ اردو میں سنتے ہوں گے افراد اور تفریح میں مبتلا ہے تفریح میں زیادتی میں افراد کمی میں علامہ فرت نفیہ اس پر جو ہم نے زیادتی کی اس کے بارے میں وہم یخ ملون اوزار کہتے ہیں قیامت نہیں پیش آئے گی مر کے نہیں زندہ ہوں گے وہ منظر دیکھو وہ ہم یحملون اوزارہم اور وہ لادے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھوں کو علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر اوزار بوجھ وزر کی جمع وزیر بھی اسی سے نکلا وہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے کا ذمہ لیتا ہے وہ وزیر بنتا ہے اوزارہم اپنے بوجھوں کو اٹھائے ہوں گے اعلی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر الا سا ما یزرون الا سنو سا کتنا برا ہے ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں اسی کا انکار کر رہے تھے گناہوں کا بوجھ اب پتہ چلا دنیا کیا تھی مل دنیا اللہ الا لعب و نہیں ہے دنیا کی زندگی اللہ لعب مگر کھیل و اور تماشا بس دو چیزوں کا نام دنیا یا تو کھیلتے ہیں یا دوسروں کو کھیلتے ہوئے تماشا دیکھتے ہیں اسی تماشے اور اسی کھیل میں دنیا گوا دی ولدار دار خیر اور آخرت کا گھر ضرور بہتر ہے للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو بچے اللہ کی نافرمانی کرنے سے افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو انسانوں یہ آپ نے قرآن پاک کا انداز دیکھا ان کے اشکالات کا کیسے جواب دیتا ہے اکثر یوں ہی ڈانٹ کا جواب دیا گیا کہا کب آئے گی قیامت لوگ کہتے تھے اچھا آئے گی آئے گی کہتے ہو کتنے دن رہ گئے اور میں جس دن تم کو آگ میں پلٹ پلٹ کے رکھیں گے نا اس دن سمجھنا قیامت آ گئی اللہ وقت پر کیا ڈانٹ لیکن ان کے اس انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتا تھا کہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں ان کے لیے دھل رہے ہیں اور یہ انکار انکار کیے جا رہے ہیں آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں انہو لیحزنک اللذین انہو لیحزنک و ضرور ظلم بات یہ ہے ضرور آپ کو غم میں ڈالتی ہیں اللذی وہ باتیں یقولون جو وہ کہتے ہیں کوئی آپ کو کاہن کہہ رہا ہے کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے ذہنی ٹارچر کوئی آپ کو دیوانہ مجنون کہہ رہا ہے قد نعلم اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے آپ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ بہت پیار والا جملہ ہے میرے محبوب آپ غم نہ کریں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں آپ کہیں گے عجیب بات ہے آپ کو کیوں نہیں جھٹلاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے نہیں جھٹلاتے تھے آپ تو چالیس سال تک ان کے بیچ میں رہے آپ کو تو اقدا امین کہتے تھے آپ کا کہاں انکار کرتے تھے آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جھگڑا ہوا پورے مکہ میں کوئی شخص ان کو دکھائی نہیں دیا جو ان کا فیصلہ کر سکے آپ ہی کو منتخب کیا آپ ہی نے ان کا فیصلہ کیا آپ کو کہاں جٹلاتے تھے جھگڑا آپ کے ساتھ نہیں جھگڑا کس کے ساتھ ہے ولیکن الظالمین ظالمی نبی آیات اللہ لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا سختی سے انکار کرتے ہیں جب سے آپ نے میری توحید کو بیان کرنا شروع کیا میری آیتیں نازل ہوئیں آپ نے ان کو سنانا شروع کیا تب سے یہ ظالم آپ کے دشمن ہو گئے ورنہ آپ کی ذات کے دشمن کہاں تھے حافظ چراغ صاحب نے اسی پر کہا تھا بند کرو تے پوچھو ایک ہی کرن قرآن شتابی بند کر کے پوچھو بھائی یہ کیا ہے کہتے ہیں فٹ بولتے تو انہوں پتہ نہیں ہے قرآن پاک ہے ہیں قرآن کریم کو نہیں تم پہنچانتا مانا پڑھ کے دس ہوتا پھر آکھن لوگ وہاں بھی اگر مانا پڑھ کے بتائیں بھائی یہ ترجمہ اس آیت کا تو توبہ تو بیڑا اگر کے تو وہاں بھی معلوم ہوتا ہے قرآن سے ان کو جھگڑا ہے مسئلہ قرآن کا ہے بے شمار جگہ آپ سنتے ہیں کوئی کہتے ہیں جناب اتنے سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور دعوت کا کام کر رہا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی توحید کو بیان کرو نا جب توحید کو بیان کریں گے تو جھگڑا لگے گا جب کوئی اعلان کر کے اس طرح توحید کو سنائے گا جھگڑا کیوں نہیں لگے گا قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں ان لیحزن ضرور بز ضرور غم میں ڈالتی ہیں آپ کو ان کی وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے میرے محبوب فَإِنَّهُمْ لَا کا بے شک وہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے ہیں لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ لقدی رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً جھٹلائے گئے رسول بہت سارے رسول من قبل کا آپ سے پہلے فَصَبَرُوا تو انہوں نے صبر کیا اور حضرت علیہ السلام کو دیکھیے ساڑھے نو سو سال تک صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک صبر کرتے رہے علامہ کذبو اس کے اوپر جو وہ جھٹلائے گئے وہ اوزو اور وہ تکلیف دیے گئے حتا آتا ہوں یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اس کا مطلب آپ بھی صبر کیجئے مدد آنے والی ہے بس ہماری مدد آئی چاہتی ہے ابھی مدد آ جائے گی ہماری لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں دوسروں کی تکلیفوں کی مقدار زیادہ ہے مگر آپ کی تکلیف کی جو کیفیت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا اوزی تو فی اللہ ہی اوزی قبلی مجھے اتنی تکلیفیں آئیں اللہ کے راستے میں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں آئیں کوئی کہے حضرت نو علیہ السلام پر تو ساڑھے نو سو سال تک آئیں مگر آپ پر ایک ایک لمحہ ایسا گزرا جیسے ان کے ساڑھے نو سو سال گزرے ولا مبدل علی کلیمات اللہ اور آپ صبر کیجئے ہماری مدد آ جائے گی دین غالب آ جائے گا ایسا ہوگا اللہ کے وعدے ہیں اللہ کی باتیں ہیں ولا مبدل اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا علی کلیمات اللہ اللہ کی باتوں کو جَاءَكَ مِن علمر الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس نبع المرسلین رسولوں کی خبروں میں سے کچھ نہ کچھ خبر تو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے سورہ آراف آ چکی ہیں سورہ قصص نازل ہو چکی سورہ ہود نازل ہو چکی یہ صورتیں نازل ہو چکی ہیں آپ کو بتایا جا چکا ہے کیا کیا حالات پیش آئے پرانے انبیاء کے ساتھ انہوں نے صبر کیے آپ بھی صبر ہیں اور پھر یہ آپ آئندہ کے لیے بھی دیکھیں کہ جو دین کا کام کرے اس کے لیے بھی کیا اس میں صبر کے اسباق ہیں ہے وہ كَبُرَ عَلَيْكَ نا کہیں بڑی مشکل آئے تھے اس کا پس منظر پہلے دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آپ کی شفقت اور آپ کا پیار کیسا پیار جانوروں پر پیار آتا ہے اونٹ آتا ہے آپ کے سامنے لا کر گردن چھکا دیتا ہے آپ فرماتے مر رب الجمل کون ہے اونٹ کا مالک یہ مجھ سے شکایت کرتا ہے بہت زیادہ لادتے ہو اور دیتے اس کو کم ہو چڑیاں آ کر آپ کو شکایت کرتی ہیں کتنا آپ کا دل نرم ہے اس نرم دل کے اوپر کیا گزرتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دوڑے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور رکتے نہیں ہیں اور ایسے وقت میں مکہ کے مشرقین مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر ہماری ڈیمانڈ کا معجزہ دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے کیا معجزہ تھا ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور آگے وہ آیت آ رہی ہے انشاءاللہ وہیں عرض کریں گے کہ سارے نبیوں سے جو مطالبے کیے گئے اور آپ سے جو مطالبہ کیا گیا اس کو تین باتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے گرد خزانوں کے ڈھیر لگا دیجئے آخر بزرگوں کو ماننے کا کوئی فائدہ تو ملنا چاہیے کہ بزرگوں کو مانا تو مال و دولت کے ڈھیر لگ گئے تو آپ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے لیکن اللہ یہ معجزہ نہیں دکھانا چاہتا ہے کیوں نہیں دکھانا چاہتا ہے کئی باتیں جب کوئی معجزے کا مطالبہ کرتا ہے اور معجزہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کو نہیں مانتا ہے تو پروردگار کا طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کو پھر ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کہیں کہ شاید یہ مان ہی جائیں نہیں تاریخ انسانیت بتاتی ہے جب کسی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا یہ کہہ کر کے کہ اچھا ہو نبی تو دکھاؤ اور ذہن میں یہ ہے کہ نہ دکھا سکیں گے نہ ہم مانیں گے ایسی قوم سے ماننے کی توفیق چھین لی جاتی ہے تو جب وہ قوم ملیا میٹ کر دی جاتی ہے اللہ ابھی مکہ والوں کو نہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے اس لیے یہ معجزے دکھانا نہیں چاہتا ہے ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں پھر ان کے سامنے اتر آئیں اور ایک کتاب لے کر کے آ جائیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اگر سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے گا تو لوگ سونے کی لالچ میں مسلمان ہوں گے پھر قرآن کی حقانیت کس طرح سامنے آئے گی پھر قرآن کی صداقت کا کیسے پتہ چلے گا اگر سونے اور چاندی کو دیکھ کر کے مسلمان ہوں گے تو پھر آپ کے اخلاق کریمانہ کا ظہور کب ہوگا کہ آپ کے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے لوگ ایمان لائے ہیں لیکن آپ کے دل میں درپتی تھی کہ کاش کوئی معجزہ نظر آ جائے اس کا جواب دیا گیا کہ ہم نے معجزہ نہیں دکھانا اس لیے کہ ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹانا ہے ابھی اور قرآن کی صداقت کا اور آپ کے اخلاق کا اظہار کرنا ہے اس کے لیے انداز بڑا عجیب اپنایا گیا وَإِن كَانَ کا عَلَيْكَ کپور اور اگر کپورا گراں گزرتا ہے علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احراض ان کا منہ موڑنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تو ایمان لائیں گے فائن استعفی بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ان تب کر کہ تلاش کرنے آپ نفقاً کوئی سرنگ کوئی ٹنل فی الارض زمین میں او سلمن یا آپ تلاش کر لیں کوئی سیڑھی فیسما یا آسمان میں فتح بھی آیا پھر اس سرنگ میں سے اندر سے آپ تلاش کر کے ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں یا آسمان پر سیڑھی لگا کر وہاں سے کوئی معجزہ لے آئے تو لے آئیے اللہ نہیں دکھانا چاہتا ان کو اس لیے کہ ابھی ملیا میٹ ان کو نہیں کرنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے لیکن انداز بڑا عجیب ہے ولو شاہ اللہ جما مال الدا اب اصلی بات کیوں نہیں دکھانا چاہتا ہے اللہ زبردستی مسلمان نہیں بناتا ہے لوگوں کو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جمع جمع کر دیتا ان کو الہدا ہدایت پر سب کے سب کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیتا لیکن اللہ ایسا نہیں کرنا چاہتے فلا تکونن من الجاہلین تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ اگلا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ گھبرائیں گے مگر میں جہالت کا معنی بتا چکا کہ جہالت کا معنی ان پڑھتا نہیں آپ سیدھے نہ ہوں آپ ان کے لیے اتنے تڑپنے والے نہ ہوں کسی کو کہا فلا تکونن من الجاہلین تو آپ نہ ہو جائیں نادان لوگوں میں سے آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں کسی طرح مسلمان ہو جائیں بات اصل میں یہ ہے انما یستجیب الذین یسمعون بے شک بات وہ مانتے ہیں جو سنتے ہیں تو سن تو رہے یہ بھی فرمایا کہاں سنتے ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں والموتا يبعثهم الله اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا قیامت کے دن ثم الیہ یرجعون اور پھر اسی کے سامنے وہ لوٹائے جائیں گے یہ مردے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت اب نہیں رہی ہے دنوں پر پردے پڑ چکے ہیں زد نفرت عداوت دشمنی تکبر اکڑ سورہ یاسین کے اندر اس اکڑ کو بیان کیا نا کہ کیسی اکڑ ہے ان کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہیں اور توک بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں نیچے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو کہاں سے ایمان لائیں گے یہ تو مردے ہیں وقال یہ بھی ڈانٹ ان کو ان پر طنز ہے اور یہی وہ چیزیں تھی جن سے آخر ہلے ان کے دل وقالوا لولا نزل علیہ آیا اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر کوئی نشانی من رب بھی اس کے رب کی طرف سے وہی مرغے کی ایک ٹانگ نہیں جی معجزہ کیوں نہیں آیا اتنے معجزات دکھا دیے پھر کیوں کہتے تھے کہتے جو ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤ بس قل ان ان ان قادر ينزل آیا آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ اتار دے وہ تمہارے اوپر کوئی نشانی وہ نشانی جیسی تم مانگ رہے ہو اکثرهم لا يعلمون قادر ہے مگر نہیں اتارے گا اور اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ جب معجزہ دکھایا جائے گا پھر ایمان نہیں لائیں گے اور پھر تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور اگر قدرت کی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کم ہے قدرت کی نشانی وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وما مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی زندہ چیز چلنے والی الارض زمین میں دابا کے لفظی معنی کوئی زمین کے اوپر چلنے والی چیز اور مراد کوئی بھی زندہ چیز نہیں زمین میں ولا طائرن اور کوئی پرندہ نہیں یطیر جو اڑتا ہے بجناحی ہے اپنے دو پروں کے ساتھ یہ زیادہ صفت ہے پرندے پروں ہی کے ساتھ اڑتے ہیں مگر مزید تاکید ہے کوئی پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے الا امم امثالکم مگر ان کی بھی امتیں ہیں امثالکم تمہاری طرح اے انسانوں تم کو صرف تم ہی نظر آتے ہو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے افریقہ میں کتنے امریکہ میں کتنے برطانیہ میں کتنے ہندوستان میں کتنے کس کا کیا نظام چل رہا ہے کون کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے اور بے وقوف تو کہہ رہے ہیں کم کرو ان کو زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے روٹیاں کہاں سے لائیں گے فرمایا جتنی زندہ چیز تم کو نظر آتی ہیں ان کی کئی کئی جماعتیں ہیں تمہاری طرح سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وقت کے اوپر سب کا انتظام ہو رہا ہے اتنی بڑی قدرت کا مالک یہ تمہیں نظر نہیں آتا ما فرتنا فی کتاب من شیء نہیں کمی کی ہم نے کتاب کے اندر کوئی کسی بات کی جمہور کا ترجمہ کتاب سے مراد لوہے محفوظ ہر ایک کی ایک جماعت ہے ہر ایک کی ایک بڑی تعداد ہے اور سب کا ریکارڈ لوہے محفوظ میں موجود کب کون سی چونٹی پیدا ہوگی اس کی نسل سے کتنی ہوں گی کہاں انڈے دے گی کہاں رہے گی کھائے گی کہاں سے پیے گی کہاں سے گزارا کہاں سے کرے گی سب کا سب لکھا ہوا ثم الى ربهم يحشرون پھر اپنے رب ہی کی طرف يحشرون وہ سب جمع کیے جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ ان آیتوں سے ان نشانیوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں فض ظلمات اندھیریوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اندھیریوں میں چکر کاٹ رہے ہیں دھیان ہی نہیں کرتے کسی ایک چیز کے اوپر چونٹی کے اوپر دھیان کرتے ہماری قدرت کو سمجھ جاتے میں شاہ یوزل اصل بات یہ ہے کہ جو نہیں ہدایت پر آنا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے من شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یوگ دل ہو اس کو گمراہ کر دیتا ہے وہ من شاہ یا علی ہو مستقیم اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کو یا کے مناسب مانا ڈال دینا یا چلا دیتا ہے اس کو صراط مستقیم پر یہ اللہ کے پاس ہے کس کو ہدایت نصیب کرے کس کو سمجھ عطا فرمائے کس کو قرآن سنائے اور کس کو گانے سنوائے اور کس کو کس راستے پر لگائے انسان جب اپنے اختیارات ختم کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے غلط راستوں پر چلتا ہے تو اس کو جبری طور پر سیدھے راستے پر نہیں چلایا جاتا اللہ وائی عذاب اللہ آپ فرمائیے پھر ڈانٹ یہ جو آخرت کی جھنجھوڑ ہے نا اس سے دماغ کی چونے ہل جاتی تھی اللہ رائی تکم آپ فرمائیے کیا تم نے غور کیا اور آئی تک کیا تم نے دیکھا کم تم کو مانا تم نے غور کیا ہنتا کم عذاب اللہ اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اوتت کم یا آ جائے تمہارے پاس قیامت یہ بتاؤ چلو باقی ساری باتیں چھوڑو اگر ابھی تمہارے اوپر آسمان سے بجلی گر جائے آسمان کے ٹکڑے گر جائیں زمین کا زلزلہ آ جائے یا ابھی قیامت آ جائے بتاؤ کس کس کو پکارو گے تم اللہ کو چھوڑ دو اغیر اللہ ہی تدرون کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے تم اللہ کے غیر کو پکارو گے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے صاف صاف جواب دو اور یہ وہ لوگ تھے جن سے سوال تھا جو اللہ کو خالق اور مالک اور سب سے بڑا بھی مانتے تھے وہ اس کے بغیر نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہی کو پکاریں گے بل تدعون فرمایا ہاں ہاں بل بلکہ تدعون تم اسی کو پکارتے ہو فیکشف ما تدعون الیہ تو پھر ہٹاتا ہے وہ تم سے وہ تکلیف ما تدعون الیہ جس تکلیف کی طرف جس پریشانی کی طرف تم نے پکارا تھا اس کو انشاء اگر وہ چاہتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اسی میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور ایسی مصیبت میں تم بھول جاتے ہو مَا تُشْرِكُونَ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ جب اس بڑی مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے ہو تو چھوٹی مصیبتوں میں غیر اللہ کو کیسے پکارتے ہو چھوٹے چھوٹے کام غیر اللہ بنا لیں گے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا قرآن انبیاء کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا انبیاء کرام کے تذکرہ کر کے پھر تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کو بھی وَلَقَدْ نَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ان کو بھی سمجھایا جا رہا وَلَقَدْ اور یقیناً اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا الى امم بہت ساری امتوں کی جانب من قبل آپ سے پہلے کس کو بھیجا انبیاء کرام کو چھپا ہوا ہے ہر دور میں بھیجے نمبیائی کرام ہر دور میں رسول آئے مختلف امتوں کی طرف آئے اور وما من امت اللہ خلافیہ نذیر ہر ایک امت کے بیچ میں ڈرانے والے آگاہ کرنے والے آئے پھر کیا ہوتا رہا پورے دور کی پورے دنیا کی ایک تاریخ کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے پھر ہوتا کیا رہا خزنہ ہوں تو پکڑا ہم نے وہاں کے لوگوں کو ان کو جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا تھا بلباسا مصیبتوں میں بس رہا اور پریشانیوں میں عرض کر چکا کہ جب یہ دونوں لفظ آئے تو بادشاہ کے معنی مالی مصیبتیں ذرا کے معنی جسمانی مصیبتیں ان کے ذریعے سے ان کو پکڑا اور کیوں یہ جھٹکے لگے لا اللہ تاکہ یا تذر وہ گڑ گڑانے لگ جائیں تاکہ وہ عاجزی کرنے لگ جائیں مکہ والو تمہیں بھی جھٹکے دیے جا رہے فلولا اذ باسنا ہائے ہائے پھر کیوں نہیں ہوا اذ جاءہم بخ جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ تضرعو تو وہ گڑ گڑاتے ولیکن قصد قلوبہم مگر ان کے دل سخت ہو گئے مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں جھٹکے لگے تو جھٹکوں کے اوپر بھی نہیں جھکے دل سخت ہو گئے کہنے لگے چھوڑو جی آتی رہتی ہیں مصیبتیں جاتی رہتی ہیں آرہ سورہ میں یہ تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے دنیا کا نہیں جھکے اور اس لیے بھی نہیں جھکے کہ وزین لہم الشیطان ما كانوا يعملون جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے اس کو خوبصورت بنا کر انہیں دکھایا اب تک جن گندے کاموں میں مصروف تھے شیطان نے ان کو سمجھایا کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں جس شرک میں جس کفر میں مبتلا تھے شیطان نے سمجھایا کہ یہ بہت اچھا ڈٹے رہو ڈٹے رہو انہی کاموں کے اوپر کام گندے تھے مگر شیطان نے خوبصورت بنا کر کے دکھایا فنسو ما رو به بڑی اہم بہت اہم آیت اللہ حفاظت فرمائے کہیں ہم اپنے دائیں بائیں ایسا تو نہیں دیکھ رہے ہیں بالکل ایسا ہی دیکھ رہے ہیں کیا جب مصیبتیں آتی تھیں جھٹکے آتے تھے کس لیے تاکہ لوگ باز آ جائیں لوگ نہیں باز آتے تھے ڈٹ جاتے تھے اور کفر اور شرک کے اوپر فلما نسو تو جب بھول گئے لوگ ما اس چیز کو رو بھی جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی بھول گئے نہیں باز آئے تو پھر کیا ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا دنیا سے نہ پھر دوسری آزمائش ہوئی اور یہ پہلی آزمائش کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی وہ کون سی فتح علیہم ابواب کل وا پھر کھول دیا ہم نے ان کے سامنے ہر چیز کے دروازوں کو ایک دروازے کو نہیں کئی کئی دروازوں کو ہر چیز کا دروازہ کھل گیا وہ سمجھے تھے کہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے اب زمین غلہ اگنا چھوڑ دے گی دوگنا غلہ پیدا ہوا وہ سمجھے تھے کہ دکان بند ہو جائے گی دوگنا نفع ہونے لگ گیا وہ سمجھے تھے کہ نوکری میں ترقی بند ہو جائے گی اور زیادہ بڑے عہدے ملنے لگ گئے میں نے اسی کو کہا تھا اپنے دائیں بائیں غور کیجئے ایسا ہی تو نہیں ہو رہا ہے ظالم ظلم کر رہا ہے اور ترقی پا رہا ہے اور بڑا عہدہ مل رہا ہے اور اس کی دکان چمک رہی ہے یہ کیوں چمک رہی ہے پہلے جھٹکے لگے بعد آ جاؤ پھر کھول دیا ہر چیز کا دروازہ مارو مزے کیوں ان کے لیے دنیا ہی ہے آخرت نہیں ہے حتی اذا فرحو یہاں تک کہ جب وہ اکڑ گئے یہ ایک لفظ ہے جس کے کبھی معنی اکڑنا اور کبھی معنی خوش ہونا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے لیکن یہاں خوش ہونا نہیں اکڑ گئے اترانے لگ گئے مال و دولت کے اوپر کس پر اوتو اس چیز پر اترانے لگے جو ان کو دی گئی تھی دیا اللہ نے اور اس کے اوپر اکڑ اخذناہم بغتا پکڑا ہم نے ان کو اچانک ہی آئے ہائے پھر کسی نے سونے کی ٹوٹیاں بنائی تھیں کسی نے سونے کی کرسیاں بنائی کسی نے سونے کے ہاتھی بنائے ان پر بیٹھتے تھے کسی کے کچھ کام نہ آیا اخذناہم بغتا اچانک پکڑا پھر ہوں مبلسون تو اچانک ہو گئے وہ بالکل مایوس ہونے والے یہ خطرناک موڑ ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا فرمایا میں تم سے اس پر نہیں ڈرتا ہوں لن نقش علیکم الفقر مجھے اس کا ڈر نہیں کہ تم غریب ہو کر کے مر جاؤ گے ولن بلا جن علیکم علی میں اس پر ڈرتا ہوں کہ تم کو مالداری ملے اور مال سے مر جاؤ تم ستا علیکم الدنیا دنیا تمہارے سامنے دنیا پھیلائی جائے اور تم دوسروں کے ساتھ اس دوڑ میں لگ جاؤ اور اپنے منصب کو اور اپنے کام کو بھول جاؤ پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ سب سے مایوس ہو گئے نہ معبودان باطلہ کچھ کام آئے نہ تدبیریں کچھ کام آئیں دوسرے مقام پر فرمایا گیا پھر تو ایڑ لگاتے ہیں اور ان کوٹی اور بنگلوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خاموش آواز آتی ہے لا ترکدو بھاگو مت ورجعو الى ما اترفتم فی واپس لوٹو جو مال دولت ملا تھا اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اور پھر تم بڑے لوگ ہو پڑھے لکھے ہو اللہ تم تو سالون شاید کے لوگ تم سے پوچھیں کہ حضرت زلزلہ آ گیا بتائیے کیا طریقہ ہے بچنے کا جب تک سوال ہوتا تب تک کام ہی ہو جائے گا فقط یا دابر القوم الذين ظلموا ہائے ہائے پھر کیا ہوتا رہا فقتیا پھر کاٹ دی جاتی تھی دابر جڑ القومی ایسے لوگوں کی اللہ دینا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا قوم عاد قوم سمود اور بڑی بڑی قوم اور فرعون دیکھو پہلے جھٹکے لگے آرا سورہ آراف میں کئی کی جھٹکے لگے کبھی طوفان آیا ہیں کبھی ٹڈی کا عذاب کبھی مینڈک کا عذاب کبھی جھوں کا عذاب باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ نہیں بات آئے اکڑتے رہے اور جب اکڑتے رہے تو پھر کیا ہوا فاخذ نام اٹھایا ہم نے اور پٹ کا سمندر میں جاؤ چھٹی ہو گئی قل ارائیتم من خض اللہ کما تم وختم تم ختم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اور آئی تم کبھی غور کیا تم نے یا انسان ہو ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہاری گویائی کو تم بھول گیا اپنے مالک کو صرف تم سے تمہارے کان چھین لے گویائی کی طاقت تم سے چھین لے و سارا کم اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے تمہیں اندھا کر دے وہ ختم آلہ اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے تمہیں پاگل بنا دے من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا یا تیکم بھی جو لائے گا تمہارے پاس ان چیزوں کو جو مادرزاد نابینا ہوئے کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکا جو مادرزاد گنگے اور بہرے تھے ان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکا اور جو شروع سے پاگل تھے وہ ٹھیک نہ ہوئے تو کون ان کو ٹھیک کر سکتا ہے انظر دیکھ کیف نصرف الآیات کس طرح ہم گھما پھرا کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں کسی طرح سمجھیں گما پھرا کر بیان کرتے ہیں ثم ہوں یز پھر کس طرح وہ اعراض کرتے ہیں سدا یصفون کنی کاٹ جاتے ہیں کان مار جاتے ہیں دھیان ہی نہیں دیتے سنتے ہی نہیں ادھر بس جیسے ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے کسی اور سے کہا جا رہا ہوگا اللہ رائے تک ایسے لوگ یہ آپ کی تسلی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی صحابہ کی تسلی کے لیے ان کے لیے آپ رو رہے ہیں ان کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ نظر آئے کہ ایمان لے آئے قل ارائیتکم آپ آ فرمائیے غور تو کرو تم ان تم عذاب اللہ اگر آ جائے گا اللہ کا عذاب بغتتن اچانک او جہرتن یا کلن کھلا اب بغتتن اچانک کا مطلب راتوں رات آ گیا سوتے سوتے آ گیا سوئے تھے تو سوتے ہی رہ گئے او جہرتن دیکھتے دیکھتے آئے وہ آ رہا تھا وہ بجلی آ رہی وہ گر رہی ہے دیکھتے ہوئے آئے الظَّالِمُونَ تو کیا ہلاک ہوگا کوئی نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر ظالم لوگ ہلاک کیے جائیں گے اس موقع کو سمجھ لیجئے گا جو اللہ کی طرف سے بطور خاص عذاب بن کر آتا ہے اس میں صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں قوم عاد پر آیا ظالم ہلاک ہوئے قوم سمود پر آیا ظالم ہلاک ہوئے فرعونیوں پر آیا صرف فرعونی ہلاک ہوئے دوسروں کو اس طرح بتا لیا جاتا ہے جس طرح مکھن میں سے باندھ ان کو نکال کے الگ کیا جاتا ہے صرف ظالموں پر عذاب آتا ہے اگر آج تم پر عذاب آ جائے مکہ والو تم کہتے ہو کہاں ہے عذاب کدھر ہے عذاب آتا کیوں نہیں تو کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہلاک ہوں گے تمہارا ہی نمبر آئے گا إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومنظرین ان کا مطالبہ تھا ہم آپ کو سچا نہیں مانتے آپ کے دین کو جھوٹا مانتے اگر آپ سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں لاتے ہو اور یہ صرف حضور سے نہیں کہتے تھے سورہ انفال میں آ رہا ہے نویں پارے میں کہتے تھے ان کا نہ اے پروردگار اگر یہ دین تیری طرف سے سچا ہے فارم علینا علینا من سما تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برساتا اللہ اکبر کیسے سخت قسم کے لوگ تھے جواب دیا گیا وما نرسل المرسلین ہم نہیں بیجتے ہیں رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والا بنا کر ومنذرین اور آگاہ کرنے والا بنا کر رسول کا کام آگاہ کرنا ہے اور ماننے والوں کو خوشخبری دینا ہے ان کا کام عذاب لانا نہیں ہے فمن آمن تو جو کوئی ایمان لاتا ہے اور اپنا حال درست کرتا ہے فلا خوف علیہم ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہے ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کا غم نہ خوف جو ایمان لاتے ہیں نبی کا کام عذاب لانا نہیں نبی کا کام یہ ہوتا ہے صرف آگاہ کر دینا والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو یمسہم العذاب ان کو پکڑے گا عذاب ان کو چھوئے گا عذاب ان پر آئے گا عذاب کانو یفسقون ان کے نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے فرما برداری سے نکل جانے کی وجہ سے کہتے ہیں آتا کیوں نہیں عذاب آئے گا آنے والا ہے دیکھتے جو کس طرح آتا ہے بدل کے میدان میں آیا اور پھر وقتاً فوقتاً آیا اب وہ آیت آ گئی اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے آپ سے مطالبے کیے گئے تو مفسرین نے تحقیق کی فخر الدین راضی نے لکھا کہ ان تمام مطالبوں کو تین لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے اور ایک روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے اس میں بتایا بھی گیا کہ تین قسم کے یہ مطالبے تھے پہلا مطالبہ کیا تھا یہ مطالبہ تھا کہ آپ نبی ہو اس کا مطلب آپ اللہ کے لاڈلے ہو آپ کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اچھا اگر گہرا تعلق ہے تو لالچی کو دنیا دار کو کیا چاہیے دوڑ کو کتنے ہیں چار روٹیاں اچھا تو آپ کا اللہ سے تعلق ہے تو پھر آپ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں پھر ان پہاڑوں کو سونے کا کیوں نہیں بنا دیتے ہمارے گھروں کو سونے چاندی سے کیوں نہیں بھر دیتے چلو ہمارے کو نہیں جو آپ کو مانتے ہیں جو جو بزرگوں کو مانتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے جی میں تو کچھ نہیں دعوت سنا کہ نظر کرم پڑ گئی میرے اوپر تو جن پر آپ کی نظر کرم پڑی ہوئی ہے ان کے گھروں میں ہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں پینے کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے آپ کے پاس خزانے کے ڈھیر کیوں نہیں دوسرا مطالبہ یہ تھا آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں پھر آپ بازار میں کیوں جاتے ہیں آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں مالی حاضر رسول یا قلوب تام وہیم یمشی اللہ سب آ رہا ہے فرقان میں ان کا قول یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے بازاروں میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بازار میں چلتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کیوں شیطان نے ان کا ذہن بنایا تھا کہ بزرگ ہستی وہ ہو سکتی ہے کہ جو جنگلوں میں رہے جھونپڑا بنا کر کے رہے نہ کھائے نہ پیئے حالانکہ سب کا مال کھا جائے لیکن مشہور یہ کرو کہ نہ کھائے نہ پیئے نہ معاشرے میں آئے نہ شادی نہ بیاہ ایسے ہوتے ہیں بزرگ اور آپ کہیں کہ شیطان نے یہ پھیلایا تھا بالکل صحیح بات ہے آج ہی کہا جائے کہ فلاں دکاندار بالکل سچ بولنے والا ہے پورا تولنے والا ہے صحیح طریقے پر تجارت کرنے والا ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا ولی ہے سب لوگ ہنس ہنس کے الٹیں گے <laughs> یہ ولی ہے دیکھیے صاحب ولی صاحب کو دیکھیے آپ یہ ولی ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا تاجر صدوق عن نبیین سچ بولنے والا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن تو یہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہوگا اس کے مقابلے میں بتایا جائے فلاں جنگل کی چوٹی کے اوپر پہاڑ پر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے پوچھو مت لوگ دوڑ پڑیں گے اچھا کم سے کم زیارت ہی نصیب ہو جائے اور اگر پتہ چلے کہ وہ پتھر مارتا آگے سے ہر آدمی کہے گا ایک پتھر مجھے بھی لگ جائے کاش دو مطالبے ہوئے تیسرا مطالبہ تھا یعنی اس مطالبے کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی فرشتوں کی طرح کیوں نہیں آپ فرشتے کیوں نہیں کھاتے کیوں ہیں پیتے کیوں ہیں انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے انسان کیسے بزرگ ہو سکتا ہے فرشتے ہونے چاہیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے تیسرا سوال تھا کہ آپ پھر غیب کی بات بتائیے ہمیں آج ہی آپ پڑھ چکے میری اونٹنی کیا دے گی میری اونٹنی کہاں ہے اور کسی کا یہ سوال کہ میں مروں گا کہاں میری خبر کہاں بنے گی اور فلاں کام اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ بتائیے کس کاروبار میں برکت ہوگی تو میری دکان کیسے چلے گی اچھا کون سی ڈالوں جس میں زیادہ پیسے آ جائیں گے وغیر رزال کا آپ سے کہلوایا گیا کہ یہ نبیوں کا کام نہیں ہے اور انبیاء کرام اس کے لیے نہیں آتے ہیں قل آپ فرما دیجیے لا اقول لکم میں نہیں کہتا ہوں تم سے خزائن خزان کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں ان کا مالک بن گیا ہوں اور جو ایمان لاتا رہے گا اس کا گھر مال و دولت سے بھرتا رہے گا پھر آپ کے اخلاق کی آپ کے کردار کی اور قرآن کی صداقت کس طرح لوگوں کو معلوم ہوگی تبھی پتا چلے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو دنیا کا کوئی نفع نہیں ملا بلکہ الٹی مارے پڑی گھسیٹے گئے مارے گئے شہید کیے گئے مگر جان دے دی ایمان نہیں دیا پتہ چلا قرآن سچا تھا ورنہ پیسے کے لیے آتے جس کو ملتا رہتا ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں ولا عالم الغیب اور آپ کہہ دیجئے لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے وہ جانتا ہوں اور جو وہ نہیں بتاتا ہے وہ نہیں جانتا ہوں لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یہ تو فرشتہ ہے جو نہ کھائے نہ پیے نہ کاروبار کرے نہ شادی کرے ان ما الی پھر نبی کا کیا کام ہوتا ہے ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا ہوں الا مگر اس چیز کی ما يوحى الی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير میری طرف جو وہی کی جاتی ہے میں اس پر چلتا ہوں بس اور وہی کے اوپر چلنا اور جہالت میں ڈبکیاں کھانا یہ دونوں برابر ہیں جو وہی پر چلتا ہے وہ آنکھوں والا ہے اور جتنے وہی کی روشنی کے بغیر ہیں یہ سب اندھے ہیں پلہل یا طبیل احماں و آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کچھ تو سوچو نبی کا کام آگاہ کرنا ہے آپ آگاہ کیجئے کیسے آگاہ کریں گے وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم پھر قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے ان کی سوچیں پیش ہوئی عقیدے پیش ہوئے پھر قیامت کا منظر آگاہ کیجیے آپ بھی اس کے ذریعے سے انذر بھی آگاہ کیجیے اس کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے ذکر بھی اس کے ذریعے سے نصیحت کیجیے اسی کو میں کہتا ہوں ہمارا کام کیا ہے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کریں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں اللہ دین یہ ان لوگوں کو آگاہ کیجئے جو ڈرتے ہیں الى ربهم کہ ان کو جمع کر دیا جائے ان کے رب کے پاس لئی دونه ولی نہ ہو ان کے لیے اللہ کے سوا ولی کوئی کام بنانے والا ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا آگاہ یتقون شاید کہ وہ بچ جائیں شاید کہ وہ باز آ جائیں شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں ایک اور مسئلہ کیا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کا دین چلو ہم مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا ابو جیل بھی اسی دسترخوان پر اور بلال حبشی بھی وہیں ایک ہی مجمع کے اندر امیہ بھی بیٹھے اور حضرت بلال بھی حضرت سمیہ بھی حضرت سہیب بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم بھی اور یہ مطالبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور میں عرض کرتا ہوں آج بھی یہ مطالبہ ہے بے شمار لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی ایسا مدرسہ بنا دیجئے کہ جس میں صرف مالداروں کے نا جیسے بڑے ہم لوگ بڑے لوگ ہیں اب ہمارے بچے تھوڑے پڑھ سکتے ہیں جو جہاں پر ہمارے بچے حصہ کر سکیں ان کے ساتھ بھی ہمارے بچے بیٹھ سکتے ہیں بے شمار لوگ کہتے ہیں اسکول بنا دیجئے میں کہتا ہوں یار ہے اسکول نظر تو آ رہا ہے آپ کو بھی کہتے ہیں مگر ایسا تھوڑا ہے آج آپ کو ماں نہیں معلوم اسکول کہاں پہنچ گئے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں جو جتنا زیادہ پیسہ لیتا ہے ایک لفظ بھی نہ پڑھائے اور کہتے بھائی بیس آدمی لگا دو ٹیوشن کے لیے وہ سب سے بڑا اسکول ہو بہت زبردست اسکول ہے جی لاکھ روپے تو فیس ہے اس کی سبحان اللہ یہ بڑے ہونے کی نشانی ہے پڑھاتے کیا ہے کہتے پڑھاتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے وہ سبحان اللہ میں نے کہا یہ مطالبہ آج بھی جاری ہے کہ ایسا مدرسہ بناؤ جس میں صرف بڑے لوگوں کے بچے پڑھیں ایسا اسکول بناؤ جس میں بڑے لوگوں کے بچے پڑھیں اور یہ مطالبہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا مکہ کے وڈیرے جمع ہوئے کہا آپ کی تقریر سننے کو ہمارا بھی دل چاہتا ہے لیکن آپ بلال کو بھی وہیں بٹھاتے ہو سہیب کو بھی وہیں عبداللہ ابن مسعود بھی وہیں یہ غریب اور کمزور اور غلام اور پست لوگ بھی وہیں تو قیامت آ گئی پھر کیا بچا پیچھے ہیں جو کسی کام کے نہیں تھے لوگ بے شمار لوگوں کے زبان پر آج بھی ایسے جملے دیکھو گے جواب ملا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تڑپ کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں ان کے اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے ولاد دھتکاریے نہیں نکالیے نہیں الذين ان لوگوں کو يدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغدات صبح والعشی اور شام کو یریدون وجہ اللہ وہ تلاش کرتے ہیں وجہ اللہ کے چہرے کو اس کی خوشنودی کو اس کی رضا کو یہ جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اللہ کے ہاں ان میں سے ایک کی اتنی قیمت ہے دنیا اور وما فیہا کی نہیں ہے ساری دنیا کے فرعون مل جائیں ان کی خاک کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ نہیں نکالیے ان کو حالانکہ آپ نکالنے والے بھی نہیں تھے لیکن آپ کے دل میں جو تڑپ تھی نا کاش کہ یہ کسی طرح سے مان جائیں کسی طرح مان جائیں فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء نہیں ہے آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کوئی چیز وما من حسابک علیہم من شیء اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کے سمجھانے کے باوجود تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور آپ کی باتوں کا ان کا قیامت کے دن جواب نہیں دینا ان کی باتوں کا آپ کو نہیں جواب دینا فتح تو جس کی وجہ سے آپ ان کو دھتکار دیں غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالیں نہیں نکالیے گا اگر آپ نکالیں گے فتح من الظالمین تو آپ بھی ہو جائیں گے ظالموں میں سے اللہ اکبر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے کون نکال سکتا تھا بلال کو کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے حضرت بلال کا آپ کے یہاں ہیں آپ اپنی چادر مبارک پر بٹھاتے ہیں آپ بلال کو ہیں خانہ کعبہ پر چڑھاتے ہیں اے بلال آج تو ہی پکار حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور یہ پروردگار کسی کو ذرا زیادہ پیسے دیتا ہے کسی کو کم پیسے دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے یہ سلسلہ ہے کیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا اور اس طریقے سے آزمایا ہم نے باغ انسانوں میں سے بعض کو بھی بعض ان بعض کے ذریعے سے آزمایا کسی کو چار پیسے دے دیے پھر وہ اکڑ گیا اور پھر جب غریبوں کو ایمان نصیب ہوا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ لیا کولو تاکہ کہیں یہ بٹیرے من اللہ علیہ من بیننا او ہو یہ ہیں یہ جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے من بیننا ہمارے بیچ میں سے اگر یہ دین اچھا تھا تو اللہ کو اور کوئی نہیں ملا اس دین کے لیے بلال ہی ملا سہیب ہی ملا یہ کمزور لوگ ہی ملے حضرت عمار حضرت یاسر ہے حضرت سمیا یہی ملے اس دین کے لیے یہ ہیں دیکھو جی ہیں بڑے آئے دیندار اور کوئی نہیں ملا خدا کو اتنے بڑے بڑے مکہ کے مالدار اور کوئی نہیں مسلمان بنے یہ مسلمان بنے علیہ اللہ بھی عالم سارے ہدایت کا راز اس ایک لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے کیا اللہ تعالی بھی عالم خوب جاننے والا نہیں ہے بشاکرین شکر کرنے والوں کو دین اس کو نصیب ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کے شکر کا احساس ہے اس کو دین نصیب ہوتا ہے اللہ کی نعمت سب سے بڑی اللہ کے پیمبر ہیں جس کے دل کے اندر ان کے آنے کے شکر کا احساس ہے اللہ اس کو دین نصیب کرتا ہے اب کس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ نہیں جانتا ہے اللہ جانتا ہے یہ حضرت بلال کے دل میں ہے امیہ کے دل میں نہیں اس سے پوچھو اللہ کے حبیب سچے کہتا ہے بالکل سچے مانتا کیوں نہیں کہ مان جاؤں تو ان کے نیچے لگ جاؤں کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام ہو کر وہ سوچتے ہیں جو ساری دنیا کے آزادوں کو مل کر نصیب نہیں ہوتا یہی شکر گزار بندے اللہ نے ان کو ایمان نصیب کرنا ہے اور یہی راز ہے جو آدمی شکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کو اور دیتا رہتا ہے تھوڑی ہدایت نصیب ہوئی شکر کیا اور ملا تھوڑی ہدایت اور ملا اور ملا اور ملا اسی طرح اللہ اور دیتا رہتا ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا یہ کہتے ہیں اپنی مجلس سے نکال دیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کمزور مسلمان یہ اللہ کے ماننے والے ایمان والے جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا طوفانوں سے لڑ گئے ہیں مصیبتوں سے ٹکرا گئے پہاڑوں سے ٹکرا گئے اذا جا آکا جب آئیں یہ آپ کے پاس الذین یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ ادھر سے ان کو کہیے سلام لیجئے سلام علیکم تم پر سلام ہو اللہ کی سلامتی ہو آپ ان کو سلام کیجئے اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہیں ان کا یہ دو موقع ہیں ایک یہاں ہے اور دوسرا سورہ کہف میں آئے گا ظاہر ہے باہر سے آنے والا سلام کرے گا لیکن آپ کو فرمایا آپ سلام کیجئے ان کو تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی قدر ہے ایک موقع پر فرمایا وقت المن جس طرح مرغی اپنے پر بچوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے اپنے چوزوں کو یہ جو ایمان لا چکے ہیں آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کو اپنے پروں میں چھپا لیجیے کیا پیار والے الفاظ اور سورہ کاف میں کیا فرمایا وس بر نبہ کا محل اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے انہی کی مجلس میں وہ کہتے تھے کہ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو جب ہم آئیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو مجلس میں بٹھائے رکھو فرمایا میرے محبوب آپ ان کی مجلس میں بیٹھ رہیے اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ جب وہ مجلس میں بیٹھیں گے تو یہ مکہ کے متکبر ہیں یہ فرعون یہ قارون تو آئیں گے نہیں اور یہ اٹھ جائیں گے بڑبڑاتے ہوئے مجلس سے اچھا یہاں بلال بیٹھا ہوا ہے ہم نہیں یہاں بیٹھیں گے فرمایا آپ وہیں بیٹھے رہیے اللہ اکبر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جب وہ لوگ آئیں آپ کے پاس جو ایمان لا چکے ہیں ہماری آیتوں کے اوپر فَقُلْ سلام تو آپ کہہ دیجئے سلامتی ہو علیکم تم پر اور سناؤ ان کو رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لکھ رکھا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات کے اوپر الرحمہ مہربانی کرنا اس نے تم پر مہربانی کی ہے تم کو اس کی توفیق عطا فرمائی تم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا یہ مسلمان جن کو اللہ نے دین عطا فرمایا تھا ان کے ہاں کوئی کبھی کسی دور میں غلام رہ چکا تھا کسی دور میں کوئی ملازم رہ چکا تھا کوئی ان کی بکریاں چلا چکا تھا اور بچارہ کمزور انسان کوئی اچھا بھی کام کرے تو لوگ اس کو برا کر کے پھیلاتے ہیں سب میں اور اگر بڑا آدمی کوئی گناہ بھی کرے تو لوگ اس پر پردہ ڈالتے ہیں ان کی کچھ باتیں تھیں جو لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا یہ یہ بڑے پکے مسلمان ہو گئے کل تک ہمارے گھر میں چوری کرتے تھے بے شک چوری نہیں بھی کرتے تھے اور کوئی اسی طرح کی اور بات ہاں یہ آئے اور بڑے لوگ بن گئے ہیں یاد ہے کل کیا کرتے تھے آپ کہہ دیجیے ہوا جس کسی نے املا عمل کیا تم میں سے سو ان برائی کا بھی جہالت نادانی میں ثم متابا پھر اس کے توبہ کی اس نے من بعد ہی اس کے بعد وہ اصلاحہ اور اپنا حال درست کر لیا غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سب بخش دیا سب معاف کر دیا تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ ہم واضح تاکہ واضح ہو جائے استبان یستبین کھل جائے واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ سب کو پتہ چل جائے یہ مجرموں کا راستہ ہے ایک جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ انٹرنیشنل قسم کے مجرم ہیں ان کا پتا چل جائے کون مجرم ہیں کون ایمان والے ہیں اس مقام پر پھر غور کیجئے علیہ صلی اللہ عالم اب اللہ کی نعمتوں کا شکر مال والا کرے اللہ اور مال دے گا اللہ کی نعمتوں کا شکر دین والا کرے اللہ اور دین دے گا اللہ کی نعمت کا شکر علم والا کرے پروردگار اور علم دے گا اور ہدایت اسی کے اوپر ملتی ہے کہ ہدایت پر آدمی شکر کرتا رہے اور بار بار یہ احساس اپنے اندر لائے کہ میں میرے جیسا آدمی میرے جیسا ذلیل آدمی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ مجھے اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی مجھے اپنے گھر بلایا مجھے اپنا گھر دکھایا رب کا گھر اور وہ مجھے دکھا رہا ہے مجھ جیسے آدمی کو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے بس ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہاں انسان کو ذرا سا یہ ہوتا ہے نا بھائی ہم تو بڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں دین نہیں سمجھ میں آئے گا تو اور آئے گا ان کو ان پڑھوں کو بس وہاں سے دروازہ بند ہوتا ہے پھر دھتکار دیا جاتا ہے اتنی کھول کھول کر کے بات بتائی گئی انہوں نے پھر بھی کہا نہیں جی کچھ آپ جھکیں کچھ ہم جھکیں مل جل کر کے حلوے مانڈے کھائیں اور میں نہیں جھک سکتا ہوں قل انی نہیتو آ فرما دیجئے بے شک نو تو مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذی کہ میں عبادت کروں الذین ان ہستیوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے قل لا اتبع آ فرما دیجئے لا اتبع میں نہیں پیچھے چلوں گا احواءکم تمہاری خواہشوں کے اور میرے پاس اللہ نے علم دیا ہدایت دی وہی نازل ہوئی میں تمہاری باتیں مانوں پت دلل تو ایزن تحقیق میں پھسل جاؤں گا راستے سے ایزن تب تو اگر میں تمہاری باتوں پر چلوں گا وما من المحتدین اور میں ہدایت والا نہیں رہوں گا یہ مجھے اور آپ کو سنایا گیا کہ تم کو بھی کہا جائے گا کہ چلو کچھ ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانیں گے یہی اعلان کرو کہ پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے پھر بھٹک جائیں گے بول علی بینت رب بھی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں صاف صاف نشانی ہے اس کی وحی کے مطابق اس کے ارشادات کے مطابق وقت گھر تم بھی ہی اور تم نے اس کو انکار کیا اس کو جھٹلایا اور سب سے بڑی دلیل قرآن کریم اور تم اس کا انکار کر چکے ہو ما ہندی ما تستعجلون نبی اب میرے پاس وہ نہیں جس کو تم جلدی مانگتے ہو کس کو جلدی مانگتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا فرمایا میرے پاس نہیں ہے میں فوراً تمہارے اوپر عذاب آؤں یہ کام میرا نہیں ان الحکم الا اللہ نہیں ہے فیصلہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے اللہ فیصلہ کرے گا کب تم پر عذاب آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہ جانے اس کا کام جانے یقص الحق کا وہ کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے حق کو وہ خیر الفاصلین اور وہی بہترین جدا کرنے والا ہے یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے حق کو الگ باطل کو الگ اندی ماں باجی رو ندی لقمر بہنی و بہ نم پل آخرما دیجیے لو ان اگر ہوتی یہ بات عندي کہ میرے پاس ہوتی ما تستعجلون نبی جس چیز کو تم جلدی مانگتے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو کیا ہوتا لقضی المر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا عذاب آ جاتا لقضی المر بینی و بہین تم فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان و اللہ عالم ظالمین مگر یہ اللہ کے اختیار میں اور اللہ کو معلوم ہے ظالم کون ہے وہ اپنے علم کے مطابق تمہیں سزا دے گا واللہ اعلم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو جب سزا دینا چاہے گا دے دے گا اس کا علم زبردست ہے وہ جانتا ہے دنیا میں کون کہاں نافرمانی کر رہا ہے کتنا ہے اس کا علم ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں گویا جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ہیں اور یہ بعد میں کیا کیا ہونے ہونے ہونے کب والا ہے عذاب کب آنے والا ہے کون کب مرنے والا ہے کس پر کیا نازل ہونے والا ہے یہ سارے کا سارا غیب ہے گویا یہ ایک صندوق میں بند ہے اور اس کی چابیاں بھی پروردگار کے پاس ہیں لا یعلمها الا ہو نہیں جانتا ہے ان باتوں کو کوئی سوائے اس کے جب اس نے بند کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ لی تو کون جانے گا یعلم ما فی البر والبحر اوہو اور وہ کتنا جانتا ہے وہ جانتا ہے ما فی البر جو کچھ خشکی میں ہے پوری کائنات میں خشکی میں کہاں کیا ہے کہاں مکھی کہاں مچھر کہاں کیڑا کہاں مکوڑا کہاں چونٹی ایک ایک چیز کو جانتا ہے کس کو کیا ضرورت ہے والبحر اور سمندر میں کیا ہے کہاں بڑی مچھلی کہاں چھوٹی مچھلی کس کو کس چیز کی ضرورت سب جانتا ہے کتنا اس کا علم ہے وما تسقط من کا اور نہیں گرتا ہے کوئی پتا اللہ مگر وہ اس کو جانتا ہے اللہ اکبر دنیا کے کتنے درخت ہیں ان پر کتنے پتے لگتے ہیں کب پتا لگے گا کب پیلا ہوگا کب وہ گرے گا یعلمہا سب کو وہ جانتا ہے حبت اور کوئی دانہ نہیں فی ظلمات الارض زمین کی اندھیریوں میں ہل جوتنے والا کاشتکار دانے کو ڈال دیتا ہے بھول جاتا ہے کیا ہو رہا ہے پروردگار جانتا ہے اس کو دانا کہاں پڑا ہے اس کو کب پھٹنا ہے کب اس میں سے پودے کو نکلنا ہے ولا رت بن اور نہ کوئی تر چیز ولا یا بھی سن اور نہ کوئی خشک چیز اللہ فی کتاب مبین یہ آگے کی بات فرما دی یا ان تمام کو وہ خود جانتا ہے اور جاننے سے پہلے اس نے ایک ریکارڈ بنا کر رکھا ہے اور وہ ایک کتاب کے اندر ہے اور کتاب بھی کیسی کتاب مبین ہے کھلی ہوئی واضح کتاب واضح کیسی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا ریکارڈ ہے اب ایک چونٹی کا ریکارڈ تلاش کرنے لگے ایک گھنٹوں لگ گئے ملتا ہی نہیں کس پیج پر لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے نہ نہ وہ کتاب مبین ہے پلک جھپکنے سے پہلے سب کا ریکارڈ سامنے اللہ اکبر کس کو کہتے ہیں مالک الملک یہ ہے مالک الملک بہو اللہ یہ اور کبھی تم نے غور کیا ہوتا تمہیں وہ ڈھیل دے رہا ہے ورنہ وہ ہے تمہارا مالک بہو اللہ اور وہ اللہ جو یہ تم کو لے لیتا ہے پورے کا پورا بلئی رات کے وقت میں جب تم سوتے ہو آنکھیں ہوتی ہیں کھول بھی کوئی دے تم کو نظر نہیں آتا کان ہوتے ہیں مگر سنائی نہیں دیتا آنکھ ہے مگر سونگتے نہیں اور منہ کھول بھی دو تب بھی بول نہیں سکتے ہو کیا ہوا لے لیا اس پروردگار نے تھوڑی دیر کے لیے وَيَعْلَمُ مَا تم اور جانتا ہے وہ ما جرح تم جو تم عمل کرتے ہو بنا نہار دن میں جرح یجرح زخمی کرنا عمل کرنا جو تم کام کرتے ہو سب کو جانتا ہے بہ سکم فی پھر تم کو وہ زندہ کر دیتا ہے اٹھا دیتا ہے فی اسی دن میں رات کو لے لیا اور دن کو پھر واپس چھوڑ دیا پھر نظر آنے لگ گیا پھر سننے لگ گیا پھر بولنے لگ گیا اور یہ رات اور دن کا سلسلہ چلتا رہا کس لیے لیو قضا اجل مسمہ تاکہ پوری کر دی جائے وہ مدت جو پہلے سے طے ہو چکی ہے کتنی دیر جینا ہے کتنی زندگی ہے ایک ایک سانس پہلے سے طے ہے تاکہ وہ پورا کر دیا جائے ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف پلٹ کر تمہارا جانا ہے یا تمہارے جانے کی جگہ ہے ثم ينبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں کھول کھول کر سنا دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے ساری صورتیں اکٹھی نازل ہوئی لیکن ورتلناہ ترتیلا ہو ہم نے اس پر ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا اور جدا جدا کر کے نازل کیا اب دیکھیے کیا کمال ہے ساری صورت اکٹھی نازل ہوئی ایک ہی آیت بن جاتی ایک آیت نہیں بنائی کئی کئی آیتیں بنایا اور آیتوں کے کلمے بنائے اور پھر چند آیتوں کے مجموعے کا ایک چھوٹا سا مضمون بنا ایک چیپٹر تو اس کا ایک رکو بنا دیا پھر دوسرا رکو شروع ہوگا اور سب آپس میں ملے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے ایک مضمون کی طرف سے آپ دوسری طرف مڑے ایک رکو پھر تیسری طرف مڑے دوسرا رکو اب یہی بات چل رہی ہے مزید بتانا ہے کہ وہ کس قسم کے شرک میں مبتلا تھے کہ خدا کو مانتے بھی ہیں اور مانتے نہیں سب سے بڑا بھی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے باقی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں کام آتے ہیں اس کے باوجود شرک کرتے ہیں تو یہ مضمون اوپر کے مضمون سے ملا ہوا ہے لیکن اس کا رکو پورا کیا آپ نیا شروع کیجیے کیا انداز ہے اس کے کلام کا سمجھانے کا وہ القاہر فوق عباده اور وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے غالب ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور وہی بھیجتا ہے تمہارے اوپر حافظ حافظ ان کی جمع حفظہ حفاظت کرنے والے جیسے طالب ان کی جمع طلبہ حفظہ حفاظت کرنے والے اور کون ہیں یہ فرشتے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ ایک روایت کے مطابق ہر شخص کے ساتھ ہر وقت میں دس فرشتے لگے ہوئے ہیں حفاظت کر رہے ہیں اس کی مختلف موڑوں پر حفاظت کر رہے ہیں رات کو سو جاتا ہے ناک بھی کھلا ہے کان بھی کھلا ہے مگر اس کے باوجود کیڑے مکوڑے نہیں گھستے جب اللہ چاہتا ہے تب گھستے ہیں حفاظت کرتے ہیں یہ فرشتے مکہ والوں کے منہ میں پانی آ جائے گا ہمارے برادران وطن کہیں گے تبھی تو ہم ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں فرمایا یہ نہیں حفاظت کرتے یہ تو ملازم ہیں یہ اس کے لگائے ہوئے ہیں جب نمبر آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب لاؤ اس کو میرے پاس تو جو حفاظت کرتے تھے برق گری جب آشیا پہ میرے وہی پتے دینے لگے جن پہ بھروسہ تھا پھر یہی فرشتے کہتے پکڑو نکالو اس کی روح اور لے چلو اب عدالت میں حتی اذا جا حد الموت یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کے تم میں سے کسی کے پاس موت تو ہو رسولنا تو وفات دے دیتے ہیں ان کو رسولنا ہمارے فرشتے حفاظت کرنے والے الگ ہیں موت دینے والے الگ ہیں لیکن بہرحال فرشتوں ہی کی تو ٹیم ہے موت دے رہے ہیں معلوم ہے تو معمور ہیں یہ معبود نہیں یہ پوجا کے لائق نہیں ان کو تو کام دیا گیا ہے رسولنا ہمارے فرشتے وفا دے دیتے ہیں وَهُمْ لا یو اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے پوری پوری جان نکالتے ہیں یہاں ایک اور بحث بھی چل پڑی کیا کہ کیا موت دینے والا ایک ہی فرشتہ ہے ملک الموت لبی بھوک کی لبکم وہ موت کا فرشتہ جس کو تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے یا کئی کئی فرشتے ہیں جمہور کا مذہب یہی ہے کئی کئی فرشتے ہیں اور قرآن کی آیت خود دلالت کرتے رہی ہے رسولونا ہمارے بھیجے ہوئے تم کو وفات دیتے ہیں پورا پورا لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے تو جمع ہے نا وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ اور وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الحق نکلی جام کہاں گئے اس مالک کے سامنے پیش ہو گئے جس کا دنیا میں تعارف کرایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا وہ تن تنہا ہے اور اس کے سامنے ایسے جاؤ گے کہ کسی کا نہ ہوگا نہ مال نہ دولت ثم ردو پھر لوٹائے گئے وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے وہ سب کے سب اللہ اللہ کے سامنے مولاہم الحق جو ان کا برحق مولا ہے اللہ الحکم سنو اسی کے لیے حکم ہے اسی کا اختیار ہے کہ وہ حکم دے فیصلہ کرے اور اسی کا اختیار ہے اس نے کائنات کو پیدا کیا اور اب وہ فیصلہ دے گا حساب لے گا وہ اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا جلد حساب لے گا یہ دنیا چار دن ہے دنیا گزری آگے برزخ آیا برزخ کے بعد قیامت قیامت کے بعد حساب کتاب شروع اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کتنی دیر میں چھ گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب نٹا دیا جائے گا من یومکم آدھا آگا تمہارے ان دنوں میں سے آدھے دن میں تو آدھا دن کتنا ہو گیا چھ گھنٹے چھ گھنٹے میں سب کا حساب نمٹا دیا انسانوں کا بھی اور ساری کائنات کا حیوانوں کا بھی انسان اور جنات کا لئے فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا اور باقی کا فیصلہ کیا ہوا جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی تھی بس وہیں پر ان کو انصاف دلایا گیا اس کے بعد کونو ترابا مٹی ہو جاؤ اور جب ان کو مٹی ہوتے ہوئے گنگار انسان نے دیکھا اس کی زبان پر آیا یا ترابا کن بدقسمتی میں بھی مٹی ہوتا میں بھی ان کے ساتھ مٹی ہو جاتا قل ظلمات البر والبحر آپ ان سے پوچھئے قرآن کریم نے بتایا مرنے کے بعد اس برحق آقا کے سامنے پیش ہوں گے تو دنیا پر ہی غور کرو میون نجی کم کون بچاتا ہے تم کو من ظلمات البر خشکی کی اندھیریوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہیں ویسی پریشانیاں جو اندھیروں کے مانند والبحر اور سمندر کی اندھیریوں سے کون تم کو نجات دیتا ہے تدعونہ ہو نہ خفیہ تم پکارتے ہو اس کو تذرعن گڑ گڑا کر بھی وہ خفیہ اور چپکے چپکے بھی اسی کو پکارتے ہو آپ کہیں گے کہ یہ تو مکہ کے مشرق پکارتے تھے ساری دنیا کے مشرق اسی کو پکارتے ہیں جب حالات میں گرتے ہیں کہتے ہیں ربا تو ہی اب تو ہی ہے تو ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ملا ان کو پھر بھی ترغیب دیتا رہتا ہے کہ ان مصیبتوں میں بھی غیر اللہ کو پکار لینا لئن انجینا مشرق ملا استغفر اللہ لئن ان ان جینا ل ان ان جانا اور کیسے پکارتے ہیں لا قسم بخدا ان انجانا اگر وہ نجات دے گا نہ ہم کو من ہی اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین تو ہو جائیں گے ہم ضرور ضرور شکر کرنے والوں میں سے یہی ہے وہ موڑ اس پر میں نے کہا کہ ملا ان کو کیا کہتا تھا کہ آپ چھوٹے موٹے خداؤں سے کام چلنے والا نہیں اب بڑے خدا کو پکارو اور لوگ پکارتے تھے اللہ کو مخلصین اللہ الدین دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور یہ کہتے تھے لائن انجانا اگر وہ ہم کو نجات دے گا اس مصیبت سے لنکون کس مصیبت سے جب کشتی بھور میں پھنستی تھی ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے شکر گزار اور یہ کیسے پکارتے تھے تذرعا گڑ گڑا کر بھی زور زور سے بھی بخوفیتن اور چپ کے چپ کے بھی دل دل میں بھی اندر اندر پکار رہے ہیں اے اللہ بچا دے اے اللہ بچا دے اگر یہاں سے بچائے گا ضرور شکر گزار ہوں گے تیری عبادت کریں گے کبھی شرک نہیں کریں گے قل اللہ ینجیکم آپ فرما دیجئے اللہ اللہ تعالیٰ ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو منہا ان بڑی بڑی مصیبتوں سے جن میں تم چپکے چپکے اور خفیہ طور پر اس کو پکارتے ہوا من کلی کربن اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے صبح شام کی یہ بات نہیں ہے ٹھوکریں لگتی ہیں پھر بچاتا ہے پھر بچاتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی پریشان ہوتا ہے انتم تشرکون پھر بھی تم شرک کرنے لگ جاتے ہو ثم پھر جب مصیبت سے نکلتے ہو ان تم تو تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ نجات وہ دیتا ہے چڑھاوا کہیں اور چڑھ جاتا ہے کسی اور کے منتیں منتی ہیں کسی اور پر چڑھاوا چڑھتا ہے کسی اور کے آگے سجدے ہوتے ہیں کسی اور کے طواف ہوتے ہیں کسی اور کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں کسی اور پر چادریں چڑھتی ہیں قل هو القادر آپ فرما دیجئے وہی تو قدرت رکھتا ہے علا اس بات پر ان یبعثا کہ بھیج دے وہ علیکم تم پر عذابا عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے وہ جب چاہے عذاب بھیج سکتا ہے تو سمندر میں ایک جھٹکا لگایا او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے اوپر سے کیا عذاب بھیجے آسمان سے پتھروں کی بارش برس پڑے بجلی گر پڑے تمہارے اوپر نیچے سے زمین پھٹے اور اس میں تم دھس جاؤ او یلبسکم شیعہ یا لباس پہنا دے تم کو ایک دوسرے کے شیعہ گرو گرو بنا کر مطلب تم کو آپس میں بھڑا دے اور تمہارے فرقے بنا دے قوموں کے نام پر علاقوں کے نام پر تم کو لڑائے اور لڑ لڑ کر کے مر جاؤ یہ بھی اس کے عذاب کی ایک مثال ہو وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ اور چکھائے وہ تم کو بَعْضَكُمْ تم میں سے بعض کو بَعْضَ بَعْض دوسرے بعض کے زور کا مزہ لڑائی کا مزہ انظر میرے محبوب دیکھیے کئی نصرف اخرف کس طرح ہم گھما پھرا کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلہم یفقہون کاش کہ وہ سمجھیں لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھیں اور لعلہم یفقہون تاکہ تا کہ وہ سمجھیں آسان بات لعلہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو تا کہ وہ سمجھیں اور بندوں کی طرف ہوتی ہے تو شاید کہ وہ سمجھیں وہ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ ابھی اوپر ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں آپ کو تو الصادق الامین کہتے آئے یہ میرے کلام کو جھوٹا کہتے ہیں وہاں آپ کے لیے تسلی تھی اور یہاں ایسے جیسے کہ آپ سے گلا ہے وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھوٹا کہہ دیا بہو الحق حالانکہ یہ برحق ہے آپ کی قوم ایسا کر رہی ہے اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ تم لیکن آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا ذمہ دار نہیں لست علیکم نہیں ہوں میں تمہارے اوپر بھی وکیل ان کام سپرد کیا ہوا ذمہ دار کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے مجھے پوچھو ایسا نہیں لیکن نبر مستقر ہر ایک خبر کے لیے مستقر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے یا ٹھہراؤ ہے مصدر میمی یعنی ہر خبر کے ظہور میں آنے کے لیے ایک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 حکم ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ صورت تو مکی ہاں یہ مکی صورت ہے تبھی تو یہ پہلے حکم آ چکا تھا اور سور نساء میں اس کو یاد دلایا گیا کہ یہ بات تو نازل ہو چکی ہے کیا يَخُوضُونَ اور جب آپ دیکھیں اللہ دینا ان لوگوں کو یہ خود آیا لفظی معنی گہرائی میں اترتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آیتوں کی مذاق اڑانے کے لیے ہماری آیتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہماری آیتوں کی مذاق اڑا رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجئے حتی یخوضو فی حدیث غیری یہاں تک کہ لگ جائیں وہ فی حدیث غیری کسی دوسری بات میں خاضہ یخوضو اتر جانا لگ جانا ہماری آیتوں کے بارے میں لگے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں یہاں تک کہ لگ جائیں وہ دوسری بات کے بارے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ اور انسان ہے بھول سکتا ہے اے انسان آپ نہیں مخاطب اے انسان اما اگر ہو یہ بات یونسی ان کا شیطان شیطان تجھے بھلا دے اور وہ آیتوں کے بارے میں یہی باتیں کر رہے ہیں ٹھٹھے لگا رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں مگر وہاں سے ہٹنا تجھے شیطان نے بھلا دیا فلا تقعد تو مت بیٹھ تو اے انسان بعد ذکری یاد آنے کے بعد محل القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ یہ ظالم جب میری آیتوں کی مذاق اڑائیں ان کے پاس مت بیٹھو کہیں خدا کے عذاب میں تم بھی شامل ہو جاؤ وما يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ من حسابی وما عَلَى الَّذِينَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر الَّذِينَ يَتَّقُونَ جو بچتے ہیں من حِسَابِهِمْ ان کے حساب میں سے من شہید کوئی بھی چیز ولیکن کن ذکر لیکن نصیحت کرنا ہے لال یتون تاکہ وہ پاس آ جائیں مطلب جو لوگ بچ گئے اور دیکھا کہ وہ اتنا ہی کر سکتے تھے کہ وہ ان سے الگ ہو جائیں اور سمجھا سکیں سمجھایا بھی اور الگ ہو گئے لیکن آیتوں کی مذاق اڑانے والوں کی گردنیں نہیں مروڑ سکے فرمایا ان کے ذمے ان کے گناہوں میں سے کوئی ذمہ داری نہیں ان کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ نہیں ان کے ذمے نصیحت کرنا ہے صرف اس لیے لعلہم یتقون شاید کہ وہ بھی بچ جائیں باز آ جائیں تقوی اختیار کر لیں وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا لائی وزر اور چھوڑ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہ روئیں اتنا نہ پریشان ہوں الذین اتخذوا ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دینہم اپنا دین لعبا بہو کھیل اور تماشا دین کیا بنا رکھا ہے کھیل اور تماشا ان کے دین کا اظہار کہاں ہوتا ہے جب وہ گانے گاتے ہوئے ناچتے اور بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں جب شراب پی کر کے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں تب پتا چلتا ہے اچھا یہ ہے ان کا دین اور ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں آج بڑا دن ہے خصوصیت سے عبادت ہو رہی ہے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو یہ کیا عبادت کرتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ ہوں الدُّنِيَا یہ کوئی عبادت نہیں دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ہاں ان کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن جو آپ کے ذمہ وذکر اور آپ نصیحت کیجئے بھی اس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے نصیحت قرآن کے ذریعے سے ہو کس بات کی نصیحت کیجئے ان سلا کہ پھنس جائے ان کوئی جان بما کسبت اپنے کیے کے بدلے میں نصیحت کیجئے کہ پھنس جاؤ گے وقت آ رہا ہے ٹھنڈا تیار ہو رہا ہے کیسے پھنسو گے لئی صلاح من اللہ ولی نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا والا شفیع اور نہیں ہوگا کوئی سفارش کرنے والا اور اس وقت میں اگر وہ کہے کہ کچھ لے دے کر کے جان چھڑا لوں کیا دے سکتا ہے اگر وہ دنیا بھر کا خزانہ بھی دے گا جان نہیں چھوٹے گی اور خزانہ ہوگا کہاں وہ اگر وہ بدلے میں دے گا ہر ایک بدلے میں دینے والی چیز لا منها نہیں اس سے قبول کی جائے گی کیا دے سکتا ہے گزر چکا کہ زمین کے اوپر جتنا ڈھیر آ سکتا ہے پوری زمین پر اتنا ڈھیر سونا اور اتنا اور بھی اگر دے گا کہ میری جان چھوٹے نہیں چھوٹے گی اولئک الذین بسر یہ ہیں وہ لوگ کون سے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے کیا تھا کھیل اور تماشا ابھی آ رہا ہے سورہ انفال میں وہ کہتے تھے ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہم نمازی ہیں بڑے نمازی ہیں ہم نہیں نمازیں پڑھتے ہم بھی پوجا کرتے ہیں تو قرآن پاک نے کہا ما کانا سلا تم عند بہت اللہ مکان و تسری ارے کیا ہے ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس کیا نماز پڑھتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں اور سیٹیاں اور اس کا نام رکھا ہے کہ ہم پوجا کر رہے ہیں یہ پوجا ہے تالیاں بجانے کا اور سیٹیاں بجانے کا گھنٹیاں بجانے کا اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اللہ یہ ہیں وہ لوگ اللہ دین اب سلو جو پھنس جائیں گے پھنسا دیے جائیں گے بما کسبو اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا لہم شراب ان کے لیے پانی ہوگا پینا ہوگا من حمیم ابلتے ہوئے پانی میں سے وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا بما کانو یکفرون ان کے کفر کرنے کی وجہ سے یہ ایک مضمون پورا ہوا ابھی صورت باقی ہے اور یہ قرآن پاک کا انداز ہے کہ جب لمبے طور پر کوئی چیز انشائیہ کے انداز میں چلتی ہے انشائیہ شاید آپ اردو کا سمجھیں کوئی آرٹیکل آپ لکھتے ہیں اور مکمل لکھتے چلے جاتے ہیں ایک نیا جدت نیا سا مضمون تو پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا انسان کا ذہن تھکاوٹ محسوس کرتا ہے پھر فوراً آپ کوئی مثال پیش کرتے ہیں فوراً آپ کوئی سچی بات سناتے ہیں کوئی سچا قصہ پیش کرتے ہیں سچی کہانی سناتے ہیں ایسے وقت میں آدمی تھوڑا تازہ ہوتا ہے اور سن کر کے دل کو سکون اور تازگی محسوس کرتا ہے یہی کرتا ہے قرآن پاک بھی جگہ جگہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی زبردست ایک تقریر پیش کی جائے گی اور یہ اس لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی اور مسلمانوں کو کہتے تھے یہ سوادی ہو گئے ہیں سوادی انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اصل ابراہیمی تو ہم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان کے دین پر ہم ہیں ان کی تقریر پیش کی جائے گی لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں تقریر سے پہلے تمہید اللہ تمہید میں کیا پیش کیا گیا وہی جو ان کا مطالبہ تھا کہ کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں کچھ آپ ہمارے بڑے بڑے خداؤں کو مانیں ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے قل آپ فرما دیجئے ندعو کہ ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا ما ان ہستیوں کو لا ينفعنا جو ہم کو نفع نہیں دے سکتی ولا یا جو ہم کو نقصان نہیں دے سکتی ان ہستیوں کو ہم پکاریں نہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک نفع اور نقصان کا مالک تنہا ہمارا مالک ہے تو ان کو پکارنے سے کوئی فائدہ ان کو ہم پکاریں اللہ کے دین کو چھوڑیں اللہ کو چھوڑ دیں ون عَلَىٰ آقابنا اور ہم پلٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل باد حدان اللہ اس کے بعد کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اللہ ہم کو ہدایت دے چکا یہ بڑا مشکل مقام ذرا غور سے ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یہاں سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ پلٹنے کا مطلب یہ کہ پلٹنا تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدمی پہلے تھا پھر پلٹ کر وہاں جائے یعنی اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی تو ہم پہلے وہاں تھے کہ غیر اللہ کو پکارتے تھے تو پھر پلٹ کر ہم وہاں چلے جائیں لیکن اس میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا خود آپ فرما دیجئے تو آپ کیا نوز باللہ کبھی ان کے طریقے کے ساتھ تھے نہیں بالکل نہیں تھے کسی دور میں نہیں تھے امت کا علامہ قاسم ابن قتل بغا نے اجماع نقل کیا اس بات کے اوپر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی نبی کسی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوئے نبوت سے پہلے کبھی شرک نہیں کیا شرک کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں مگر شرک نہیں کرتے ہیں یہی تو ان کی نبوت کی نشانی بنتی ہے تو پھر یہ پلٹنے کا کیا مانا سب نے کہا تغلیباً یہ صرف چونکہ آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ملایا ہے اور صحابہ میں بے شمار ہیں جو پہلے ان کے راستے پر تھے کہا اب تو اللہ ہم کو نکال چکا اس مصیبت سے تو کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ ہم کو ہدایت دے چکا پھر تو ہمارا وہ حال ہو جائے گا کیسا حال کلتاوت حسیاتی فل ارض حیران جیسا کہ استحوت الشیاطین شیطان نے اچک لیا کسی آدمی کو فی الارض زمین میں حیران اس حال میں کہ وہ سر گرداں پھرتا ہے ہوا یا ہوی پٹکھنا پٹخ دیا شیطانوں نے جن چپٹ گیا کسی کو وہ بھاگا پھرتا ہے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے اب ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں وہ آگے سے عجیب قسم کے جواب دیتا ہے ہم کچھ کہتے ہیں وہ کوئی جواب دے رہا ہے لہو اصحاب یدعونہو اس کے کچھ ساتھی ہیں یدعونہو وہ اس کو بلاتے ہیں ہل الہدا ہدایت کی طرف اور وہ اسے کہتے ہیں ایتینا ہمارے پاس آ کہاں بھاگ رہا ہے لیکن جس کو شیطان چمٹ جائے جن چمٹ جائے تو وہ کیا کرتا ہے جنگلوں کو بھاگتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑو اس کو پکڑنے کے لیے وہ اور بھاگتا ہے اور پھر کئی مشکل جگہ سے جا کے پہاڑی سے چھلانگ مارتا ہے ہاتھ دوڑتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہو اللہ کے بندے کہاں مر رہا ہے نہیں سنے گا بات اور چھلانگ مار دے گا آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے جو شرک کرتا ہے اس کا حال اس سے بدتر ہوتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے اب آپ بڑے خیر خواہ اس کو قرآن کی باتیں سناتے ہیں حدیث کی باتیں سناتے ہیں مگر اس کو تو شیطان چنتا ہوا ہے وہ بھاگا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جانا ادھر بیڑا گھر ہو جائے گا لیکن وہ چھلانگ مار کر کے جائے گا کہ نہیں تھوڑا سا تو چاٹ کے آ جاؤں کچھ تو ایک دو سجدے کر لینے دو یہ شرک میں مبتلا انسان کی مثال کیا پیش کی ایک یہ مثال اور اس مثال سے امت نے یہ بھی سمجھا کہ جنات ہیں اور جنات کسی کو پاگل بنا سکتے ہیں ایک یہ آئے تو ایک تیسرے پارے میں ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کے آخری سے پہلے سے پہلے رکو کی آئے کہ شیطان ایسے انسان کو تنگ کر سکتے ہیں انسان پاگل ہو کے بھاگ سکتا ہے اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرق کی مثال پیش کی اس کے کچھ ساتھی ہوں اور وہ اس کو بنائے ادھر آ ادھر آ یہ نہیں آئے گا اسی طرح جو انسان پاگل ہوتے ہیں کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ساتھی ان کو درائل دیتے ہیں زبردست طریقے سے سمجھاتے ہیں مگر دماغ بند نہیں ادھر جاتا ہے دماغ ایک یہ مثال اور میں ایک عرض کر رہا تھا سطر بارے میں ایک مثال آ رہی ہے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو ہوا نے اٹھایا اور لے کر کے کہیں دور پہاڑوں میں پٹخا اور جیسے وہاں گرا تو وہاں آگے خور پرندے موجود تھے گرتے وہ چپٹ پڑے اس کے اوپر یہ مثال بھی شرک کرنے والے کی کہ جب یہ اللہ کی توحید سے بھاگتا ہے اللہ کے گھر سے بھاگتا ہے اور کہیں جاتا ہے پوجا پاٹ کے لیے تو وہ چاروں طرف سے گر پڑتے ہیں وہاں پر جو مذہب کے دار بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے ادھر چڑھاوا چڑھا کوئی کہتا ہے ادھر چڑھا کوئی کہتا ہے اسے سٹ کوئی کہتا ہے اسے سٹ یہ چیلے اللہ نے ان کو گدوں سے تشبیح دی یہ گدے ہیں یہ ٹوٹ پڑتے ہیں پھر انسانوں کو کھانے کے لیے اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو بلاتے ہیں ادھر ہدایت کی طرف قل الد اللہ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہو الہدا وہی ہدایت ہے جس کو وہ دینا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے وہ مرنا اور ہم کو حکم دیا گیا لنسلم لرب رب کہ ہم جھک جائیں ہم اپنا آپ حوالے کر دیں جہانوں کے پروردگار کے لیے وَنَقِيمُ الصَّلَاةِ اور ہم کو حکم دیا گیا کہ تم قائم کرو نماز کو وَتَّقُوهُ اور اسی سے ڈرو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے وہ ذات جس کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو برحق طریقے سے اور یہیں سے مضمون شروع ہوا تھا لیکن چونکہ آپ آگے قصہ سنانا ابراہیم علیہ السلام کا تو مضمون مکمل کیا جا رہا ہے تو پرانی بات کو واپس دہرایا اسی نے پیدا کیا زمین و آسمان کو برحق اور زمین و آسمان کو برحق پیدا کرنے کا مطلب آسان بات سمجھنے کے لیے با مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا وَيَوْمَ يَقُولُ وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا پایا کون تو وہ ہو جاتا ہے بس جس کو وہ وجود میں لانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے قول الحق اسی کی بات برحق حق ہے ولا الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے یوم ينفخ في الصور جس دن وہ سور میں جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اس دن اس کی بادشاہی کا اظہار ہوگا عالم الغیب والشہادہ غیب کو جاننے والا جو باتیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں وہ شہادہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا جو ہمارے ظاہر ہیں اس کے لیے تو سب کی سب ظاہر ہی ظاہر ہیں وہ الحکیم وہی حکمت والا ہے الخبیر وہی تو خبر رکھنے والا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی ابراہیم علیہ السلام کی تقریر آئی آپ یوں بھی اس کو اوپر جوڑ سکتے ہیں کہ جن جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے مورتی بنائی تھی اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی بنائی تھی ان کو سنایا جا رہا ہے کچھ تو سوچو کس ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو جو اللہ کی توحید کی وجہ سے گھر سے نکالے گئے آگ میں ڈالے گئے اور مشرقوں کے ساتھ انہوں نے کس طرح بحث کی وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابھی ہی اپنے باپ سے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز فرمایا اور یوں صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی اپنے گھر والوں کو دعوت دینی پڑ رہی ہے کسی کو ماں کو کسی کو باپ کو کسی کو بھائی کو یہ بہت مشکل کام ہے آدمی بڑے بڑے مجموع میں تقریر کر سکتا ہے مگر اپنے باپ کے سامنے تقریر کریں بڑا مشکل کام ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھا چکے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اور والد کون ہے آزرا آذر سے کہا بعض حضرات نے کہا کہ آزر والد نہیں ہے بلکہ چچا ہیں مگر جمہور مفسرین نے کہا غلط کہا انہوں نے جس کو قرآن باپ کہے ہم کس بنیاد پر اس کو کہیں کہ وہ چاچا ہے قرآن کہہ رہا ہے باپ ہے ہم کیسے کہیں چاچا ہے اتتخذو اسناما فرمایا باپ سے کیا تو بناتا ہے اسنامن بتوں کو آلیہتن معبود خدا بناتا ہے عبادت کے لائق سمجھتا ہے انی اراک و فی ضلال مبین بے شک میں تجھ کو بھی سمجھتا ہوں وقوم کا اور تیری قوم کو بھی دیکھتا ہوں فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہو سوال یہ ہے کہ وہ باپ جو پوجا کرتا تھا بلکہ پوجا پوجا پاٹ کے سامان فراہم کرتا تھا مورتی فروش تھا مورتیاں بیچتا تھا اس کے بیٹے کو یہ سمجھ کہاں سے آئی وَكَذَلِكَ نُورِ علی کنوری ابراہیم اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں کی بادشاہیاں اور زمین کی بادشاہیاں آسمانوں کی قدرتیں اور زمین کی قدرتیں پروردگار اپنے خزانہ غیب سے انبیاء کی تربیت فرماتا ہے اور اس کو ان کو اپنے قدرت کے دلائل سناتا ہے وہ اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں مگر اللہ کی توحید کی نشانیاں سب ان کو معلوم ہوتی ہیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھ چکے ہوتے ہیں اس لیے ان کو ڈر اور خوف بھی نہیں لگتا ہم نے ان کو آسمانوں کی اور زمین کی قدرتیں دکھائیں بادشاہیاں دکھائیں یہی وہ انبیاء کرام کی طاقت ہے جس کی وجہ سے پھر ان کو کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں کیوں نہیں گھبراتے بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی کو اپنے ہتھیاروں کا خزانہ دکھا دیں تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اچھا کافی بڑا بھنڈار ہے کوئی خطرے کی بات نہیں وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین پختہ یقین کرنے والوں میں سے حق الیقین ان کو حاصل ہو جائے اطمینان قلب حاصل ہو جائے وہ سب کچھ حاصل ہو چکا ہے اور ان ہتھیاروں سے لیس ہو چکے ہیں اب آتے ہیں قوم کے مقابلے میں ان کی قوم مختلف چیزوں کی پجاری ہے بتوں کو پوجنے والے بھی ہیں اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں سورج اور چاند کو اور ستاروں کو بھی پوجتے ہیں اس کا یہاں تذکرہ ہے آج سورج بنسیوں کو ہیں اور چندرما بنسیوں کو ان کو مخاطب کیا جا رہا اور ستاروں کے پجاریوں کو انہی سے بات ہو رہی ہے بحث ہوتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلما تو جب تو جب کا مطلب گفتگو پہلے سے چل رہی ہے توحید کی زبردست بیان فرما رہے ہیں توحید کے اوپر فلما اللیل فلما جنا تو جب تاریخ ہو گئی علیہ ان کے سامنے اللہ دیکھا انہوں نے ستارے کو یہ کون سا ستارہ تھا اکثر مفسرین نے کہا کہ مخصوص کسی ستارے کی پوجا کرتے تھے اب کون سا تھا اس کو تحقیق کرنے سے ہمیں فائدہ نہیں تھوڑے حضرات نے کہا کہ ستارے سے مراد جنس ہے جب انہوں نے ستارے کو دیکھا یعنی ستاروں کو دیکھا لیکن پہلی بات زیادہ مضبوط جب انہوں نے ستارے کو دیکھا کالا ہاضا ربی فرمایا یہ میرا رب ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو حکمت کا طریقہ کیسے ان کو دعوت دینی ہے ان کے ماحول میں گھس گئے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور یہ نہیں کہا کہ تمہارا رب ہے اور یہ نہیں کہا کہ اس کو تم رب کہتے ہو بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اصرار ہے نا کہ یہ رب ہے چلو مان لیتے کالا ہاضا ربی یہ میرا رب ہے حالانکہ ظاہر ہے وہ اس کو رب نہیں مانتے لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اور یہ بہت خطرناک موڑ ہے یہیں سے آدمی ذرا سا ادھر ڈھل جائے تو اس کو مداحنت کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں اس نے سستی کی اور یہیں پر اگر سختی سے پیش آئے تو اس کو بے حکمتی کہیں گے کہ تیرے اندر حکمتی نہیں ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنا آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیجئے وجادلہم باللتی ہی احسن اور آپ ان سے جھگڑا کیجئے اس طریقے سے بحث کیجئے جو سب سے اچھا ہے بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ انسانوں کے اصل میں تین طبقے ہیں ایک طبقہ بالکل خالی ذہن قسم کا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں کسی سے تو ان کو حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ بات بتائیں گے فوراً مان جائیں گے دوسرا طبقہ ذرا ریچرڈ قسم کے لوگوں کا ہے اور وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں تھوڑی سی چاہتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی جائے تو ادعو الى سبیل ربی بالحکمت والموعظت حکمت اس دوسرے طبقے کے لیے موعظہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلے قسم کے طبقے کو مخاطب کیا اور دوسرے طبقے کو بھی اسی کے ساتھ میں دلائل بھی پیش کر رہے ہیں وجا دلوم بلتی احسن اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں ہمارے پاس مذہب کے دلائل موجود ہیں تو ان کو پھر دلیل کی قوت کے ساتھ سمجھائیے تینوں باتوں کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھا کر دیا جب انہوں نے ستارے کو دیکھا قال ہزار ربی فرمایا یار غور کرتے ہیں ہزار ربی یہ میرا رب ہے فلما افلا تو جب وہ ڈوب گیا ستارہ قال لا احب الافلین فرمایا میں محبت نہیں کرتا ہوں آفلین ڈوب جانے والوں سے ستارے والوں کا کام تمام ہوا ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی ابھی تک ستارہ نظر آ رہا تھا ہم سوچ رہے تھے تم سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا مالک ہے یہ ہم کو پالتا ہے یہ ہمارا پالن ہار ہے لیکن اب ڈوب گیا اب ہم کو کون پال رہا ہے اب ہماری ضرورتیں کون سن رہا ہے چاند چڑھ گیا لگتا ہے یہ وہ وقت رات ہے جس میں چاند ذرا دیر میں چڑھا ہے فلم مارا القمر تو جب دیکھا انہوں نے چاند کو بازی چمکتا ہوا پالہ گا ربی فرمایا یہ میرا رب ہے فلما افلا تو جب وہ ڈوب گیا تو اوپر کہہ چکے ہیں کہ ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا ہے البتہ یہاں ایک بات مزید فرمائی رب قسم با خدا اگر ہدایت نہ دیتا مجھ کو میرا رب لَأَكُونَنَّ من الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو میں ضرور بھی ضرور ہو جاتا گمراہ لوگوں میں سے دو باتیں بتا دی ایک تو یہ کہ میرے رب نے مجھ کو ہدایت دی اور دوسرا یہ کہ تم گمراہ لوگ ہو میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا اور تیسرا پھر پیار کے انداز میں ان کو بتایا کہ ہاں اس کی چمک دمک دیکھ کر کے تو گمراہ ہو سکتا ہے انسان لیکن رب ہدایت دیتا ہے مجھے دے دی ہے میں تم کو بھی بتا رہا ہوں مجھے تو پہلے دن سے اس نے ہدایت دی فلما الشمس بازغا تو جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے تال ہاضا ربی ہاضا اکبر صبح ہو گئی کہا اس پر غور کرتے ہیں تمہارے کہنے کے بقول ہاضا رب بھی یہ میرا رب ہے ہاضا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے اور انسان نے جس جس کو رب مانا ہے تحقیق کرنے والوں نے کہا ان کو پیار کی وجہ سے کم مانا ڈر کر کے زیادہ مانا سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تپش میں گھبرا گیا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کو مانو آج بھی دنیا بھر کے اندر جس چیز کو مانا جاتا ہے ان کے نقصان سے ڈر کس سے زیادہ مانا جاتا ہے اگر نہیں مانو گے بیڑا غرق ہو جائے گا اور ان کی محبت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے کم مانا ہے جب سورج کو دیکھا یہ تو بہت بڑا ہے فلم افلت تو جب سورج ڈوب گیا دو باتیں پہلے فرما چکے ہیں کہ ڈوبنے والا خدا نہیں وہ تو ہو گئی طے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ مجھے رب نے ہدایت دی تم گمراہ ہو یہ بات بھی ہو چکی ہے تیسری بات یہ کہ اس کی طرف چمک دھمک کے آگے آدمی پھسل سکتا ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے اب آگے کی بات سنو پالیا قومی اینی بڑی اما تشری تُشْرِكُونَ فرمایا او میری قوم میری قوم یہ بھی پیار کا لفظ ہے تم میرے ہی ساتھی ہو میری قوم ہو میں تمہارے لیے آیا ہوں انی بری اما تشری کن میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پروردگار کے ساتھ شریک کرتے ہو تو پھر آپ کا رب کون ہے انی وجہ للذی فطر السماوات والارض بے شک میں نے اپنا چہرہ کر لیا وجہ اپنا چہرہ للذی اس ذات کے لیے فطر السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفاً سب سے کٹ کر کے میں اس کی طرف جھک گیا ہوں اب معلوم ہوا ہم کو حنیف کا معنی جو سب سے جدا ہو جائے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں مجھے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے تم آسمانوں کی چیزوں کو پوجا کرتے ہو ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو معبود سمجھتے ہو میں کہتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا آسمانوں کی چیزوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا میں اس کی طرف جھک گیا سب سے الگ ہو کر وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے جب مکہ کے مشرقوں کو ان کے پردادا نکردادا چکردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر سنائی گئی ہوگی کے دل ہلے ہوں گے کوئی مسئلہ تو ہے کوئی بات تو ہے ہم کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے رات گھوم ہیں ہمارے بڑے تو یہ تھے یہ تو کل پرسوں لوہائی کہیں سے شرک کی مصیبت ہمارے لیے لے آیا بیچ میں ورنہ ہمارے بڑے تو یہ ہیں ہم کہاں گھوم رہے ہیں آپ کے جگانے کے لیے کہتا ہوں وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ کسی نے شیر کا بچہ پال لیا تھا بکری کا دودھ پلا کر کے پالا اور جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنی ماں کو ایک دن زخمی کر دیا عربی ایک شاعر نے تو دوسرے انداز سے اس کہاوت کو سنایا ہے اس نے کہا غزی تب در رہا وغدر وغیرہ تو نے بکری کا دودھ پیا اور اسی کے ساتھ غداری کر دی فمن اما اکان نہ ابا کذیبو تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا تھا بھیڑیا ہے تو اسی کی طرح ہو گیا اس نے دوسرے انداز سے سمجھایا مگر ہم نے ہندی کتابوں میں اس کہاوت کو دوسرے طور پر پڑھا کہ جب وہ جوان ہوا بکریوں کے ساتھ چر رہا تھا ایک دن اچانک جنگل کا اس کو شیر نظر آ گیا گھاڑتا ہوا چنگھاڑتا ہوا اور اس نے دیکھا بکریوں کو پھاڑتا ہوا اس نے کہا رہے سبحان اللہ میں تو یہ آدمی ہوں میں کہاں بکریوں میں آ کے میں بھی بکری بنا ہوا ہوں بھیڑ کی طرح میں نے بھی سر نیچے کیا ہو میں تو شیر ہوں جب ان کو یہ ان کے نکڑ دادا چکر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر سنائی ہلے وہ اسی کے اوپر تو پھر ایمان لاتے تھے گھر گھر کے اندر کسی کی بیوی کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا بھائی ایمان لا رہا تھا اور ساری قوموں کا یہی حال ہے جب تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو ان کے بڑوں نے ان کو خالص توحید کی دعوت دی تھی لیکن بیچ میں کچھ آگے مذہب کے ٹھیکے دار جنہوں نے ان کو گمراہ کیا اگر ان کو ان کے بڑوں کی باتیں بتائی جائیں گی تو حیران ہوں گے اچھا ہمارے بڑے ایسے تھے اور ہم آگ کے پجاری پتھروں کے پجاری چیونٹیوں کے پجاری سانپوں کے پجاری ہم کو کیا ہو گیا سب کو پوچھتے ہیں وہ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ اور جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے حاج حجو کے معنی ہاتھوں سے جھگڑا نہیں کرنا باتوں سے جھگڑا کیا اور یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام سے یہ زبردست دلیل سنی مگر پھر بھی ڈٹ کے کہنے لگے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے کیوں مانے تیری بات الا تو فرمایا او میری قوم کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وقت حدانی حالانکہ اللہ مجھ کو ہدایت دے چکا ہے مجھے راستہ بتا چکا ہے اب تمہارے جھگڑے میں تمہاری مانوں کہ اللہ کی مانوں وہ کہنے لگے بیڑا غرق ہو جائے گا آپ نے ہمارے فلاں فلاں خدا کی شان میں گستاخی کی جس جس نے اس کی شان میں گستاخی کی تھی ان کی ان کا تو اس نے بیڑا گھر کر کے چھوڑا ہے جواب دیتے ابراہیم علیہ السلام ولا ما تشركون به اور میں نہیں ڈرتا ہوں ان ہستیوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ربی شیئا مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی بات بہت زبردست بات فرمائی فرمایا یہ تو کہہ دیا مجھے ان کا کوئی ڈر شر نہیں لگتا ہے اور یہ ہم سورہ ہود میں پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے نئے سورہ یونس میں نوح علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے ان سے ڈراتے ہو تم سارے ملو مشورے کرو اپنے مذہب کے گرو گھنٹال بھی بلاؤ اور اس کے بعد ان سب کی دہائی دو اور پھر مل کر کے مجھ پر حملہ کرو میں نہیں ڈرتا ہوں انی توکلت علی اللہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے یہی بات سورہ ہود میں ہم کو حضرت ہود علیہ السلام کی ملے گی لیکن یہاں ایک اور سبق دے دیا کیا ہو سکتا ہے اتفاق سے بعد میں چھینک آ جائے نزلہ ہو جائے سر میں درد ہو جائے اتفاق سے وہ کہ ہاں ہوا نا بیڑا گرک ہم نے کہا تھا ان کی شان میں گستاخی نہ کرو انہوں نے تو بڑوں بڑوں کا بیڑا گرک کیا ہے تمہارا بھی کر دیا دیکھو ہم ایسے وقت میں کہو وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا اگر ہمارے سر میں درد ہوگا تو رب کے چاہنے سے ہوا ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وسع ربی کل شعی میرا رب چھایا ہوا ہے میرے رب نے سمایا ہوا ہے ہر چیز پر ہر چیز اس کے احاطے میں ہے وسیع سمائی ہوئی ہے ہر چیز میں ہر چیز پر چھایا ہوا ہے میرا رب یعنی ہر چیز اس کے احاطے میں ہے اس نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو علم علم کے اعتبار سے سب اس کے علم ہے اگر اس نے میرے لیے لکھا ہے سر میں درد ہونا میرے لیے کوئی اور تکلیف لکھی ہے تو وہ ہو سکتی ہے ممکن ہے وہ افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو اور غور تو کرو وکیف کئی ما اشرکتم اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے ہو انکم اشرکتم باللہ کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے اتنا بڑا جرم کیا اللہ کا شریک بنایا ان بے جان ہستیوں کو اور تمہیں نہیں ڈر لگتا اور مجھے ڈراتے ہو کن کو شریک بنایا مالم ينزل به علیکم سلطانا جن کے بارے میں اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں نازل کی اب ایک تم اور ایک میں فیصلہ کرو کس کو ڈرنا چاہیے فع الفریقین تو دو فریقوں میں سے کون سا ہے احق بالامن جو امن کا زیادہ مستحق ہے جس کو بے خوف رہنا چاہیے مجھے کہ تم کو ظاہر ہے مجھے بے خوف رہنا چاہیے تم کو ڈرنا چاہیے کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا جواب دو ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اور سنو کون ہوتا ہے امن میں وہ لوگ جو ایمان لائے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ذرا سا بھی شامل نہیں کیا الامن یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں یہاں صحابہ بھی گھبرا گئے کہ جس نے امن کو ذرا سا ظلم کو نہیں ملایا ایمان کے ساتھ وہ امن والا ہے اور جس نے ظلم ملایا وہ تو امن والا نہیں رہا تو ایسا کون آدمی ہوگا ذرا مرا ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم کی بڑی قسم شرک مراد ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا اولئک لہم الامن یہی لوگ ہیں امن والے وہم مفتدون اور یہی ہیں ہدایت والے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا تَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ پڑھ لیتے ہیں ایک رکوع تھوڑا سا ہی ہے مضمون مکمل ہو جائے گا وطل کا حجت اور یہ ہماری دلیل تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی یہ گفتگو کرنے کا طریقہ یہ استدلال کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا تھا علا قومی ان کی قوم کے مقابلے میں نرفع درجات من ہم درجے بلند کرتے جس کے چاہتے ہیں ان ربک حکیم علیم تیرا رب حکمت والا بھی ہے علم والا بھی ہے پھر سکھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت اور اپنے علم میں سے جس کو چاہتا ہے تو علم دے دیتا ہے لَهُ اور ہم نے ان کو عطا فرمایا حضرت اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کلن ہدینا ہر کسی کو ہم نے ہدایت دی ونوحا ہدینا من قبل اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی ومن ذریتی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو عربی میں ہر ایک لفظ کے بیچ میں واو آتا ہے اور اور اور سب کا ترجمہ کیجیے وَكَذَلِكَ کزا لیکر اور ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں نیکو کاروں کو نیکی کرنے والوں کو وہ زکری و احیٰ و عیسیٰ و الیاس اور ہم نے ہدایت دی حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو حضرت زکریہ سب جانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آئے اور جن کے ہاں پرورش پائی حضرت مریم نے جن کے بیٹے حضرت یحییٰ تھے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف آ چکا الیاس علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ پرانے انبیاء کرام میں سے ہیں لیکن قرآن پاک نے تفصیل سے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا اور حدیث میں بھی متعین کر کے تذکرہ نہیں ہوا بس ہم اتنا جانتے ہیں اللہ کے پیمبر ہیں بعض حضرات نے کہا حضرت نو علیہ السلام سے پہلے ہیں بعض حضرات نے کہا نہیں بعد والے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نے کہا پرانے واللہ کل من الصالحین یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے وہ اسماعیل والا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام یہ بھی نبی تھے وہ یونس اور حضرت یونس علیہ السلام و لوتا اور حضرت لوت علیہ السلام سب کے سب کو ہم نے ہدایت دی فض اللہ اور سب کے سب کو ہم نے اس دور کے تمام عالموں پر فضیلت عطا فرمائی وہ منا اور ان کے باپ دادوں میں سے وزرحاتی اور ان کی اولادوں میں سے وہ اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے وجتبیناہم ہم نے چن لیا ان کو وحدیناہم اور ہم نے ان کو ہدایت دیلا صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب یہ ہیں افراد تمام انسانیت کا نچوڑ جن کو تم بھی یاد کرتے ہو مکہ والو یہ ہدایت والے تھے اور یہ توحید والے تھے یہ ہیں تمہارے بڑے اور باپ دادا جن کو کہہ سکتے ہو یہ ہمارے بڑے ہیں باپ دادا ہیں تم کن باپ دادا کی تکلیف کر رہے ہو ذالک کا حد اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہدی بھی ہی ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے معینے شاہ جس کو چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے اور آ گیا وہ خطرناک مقام جس کے لیے میں نے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں کا نام لیا پھر اپنی توحید کی قیمت بتائی پھر شرک کا وبال بتایا شرک کتنا بڑا جرم ہے لوگ کہتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھوڑا سا شرک ہو گیا بس تھوڑا سا شرک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہوا آپ کہیں کہ بس بندے کا گلا کٹ گیا ویسے کوئی خاص بات نہیں ہوئی ولو اشراکو اور اگر یہ شرک کرتے اشراکو جمع ہے تو سب کی طرف ضمیر لوٹی اگر بالفرض والمحال مان لو فرض کر لو اگر یہ شرک کرتے اللہ برباد ہو جاتے ان سے ما کانو یا ملون جو کچھ وہ کرتے تھے سب عمل برباد ہو جاتے شرک اس جرم کا نام ہے الذین آتیناہم الکتاب یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی والحکمہ اور دانش مندی عطا فرمائی والنبوتا اور نبوت عطا فرمائی پس اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ انکار کریں گے کفر کریں گے یہ یہ مکہ والے نہیں مانیں گے ان ہدایت کی باتوں کو فقط وکلنا کنہ قوما قومن لئی سو بہا تو یقیناً وقت ہم متعین کریں گے وکلنا ہم سپرد کریں گے بہا اس کے اس کو قومن ایسے لوگوں کے ہم ایسے لوگ کھڑے کریں گے لئیسو بہا بکافرین جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے اگر مکہ والے کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانیں گے تو کیا کوئی نہیں مانے گا ان کو کھڑا کریں گے جو اس کی قدر کریں گے اور قدر کرنے کا حق ادا کریں گے وکلنا بہا وکلا کے میں نے بتایا تھا لفظی معنی کسی کے حوالے کرنا کام لیکن یہاں آسان معنی ہوگا ایسی امت کو ایسے افراد کو ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے الذین اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی فبی ہدا و مقتدی تو ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتدا کیجئے انشاءاللہ یہی لفظ آگے آ رہا ہے ابراہیم پھر ہم نے آپ کو وہی کی کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے تو کیا آپ ان کی اتباع کریں گے آپ ان کی اقتدا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی یہاں اتنا خلاصہ اقتدا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے طریقوں کو دیکھیے بلکہ یہ طریقہ جس طرح انہوں نے توحید پھیلائی اور اس مصیب راستے میں مصیبتیں آتی رہیں اور وہ صبر کرتے رہے برداشت کرتے رہے آپ بھی برداشت کرتے رہیے اور دعوت دیتے جائیے گا اللہ علیہ اجرا آ گیا وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے آپ بھی فرمائیے میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس پر اجرن کسی قسم کے اجر کا نہیں ہے یہ مگر جہانوں کے لیے نصیحت صدق اللہ مولانا العظیم آخری میں نے جلدی جلدی پڑھ لیا کوئی بات رہ ہوگی یہی ہوگی تو کل پھر دوہرا دیں گے